www.attableek.com The Reviver of Iman الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتبكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات عمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن من يهده الله فلا مضل له ومن يذلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ورسوله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 فَمَنْ تو گم النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ ناری وَمَا دکھل الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں اللہ جل جلال و منوال نے اس انسان کو ساری مخلوقات سے افضل بنایا ہے اور اس انسان کی اللہ تعالیٰ نے دو زندگیاں بنائی ہیں ایک زندگی تو وہ ہے جو ماں کے پیٹ سے شروع ہوتی ہے اور موت پر جا کر ختم ہوتی ہے اور دوسری زندگی وہ ہے جو موت کے بعد سے شروع ہوتی ہے اور وہ کبھی بھی ختم نہیں ہوتی لیکن موت کے بعد والی زندگی ہماری نظروں سے غائب ہے دکھائی نہیں دیتی اور موت سے پہلے والی زندگی انسان کو دکھائی دیتی ہے تو موت سے پہلے والی زندگی میں یعنی دنیا کی زندگی میں اگر آدمی کو راحت ملے تو اس راحت کو باقی رکھنے کے لیے اپنی پوری طاقت لگا دیتا ہے اور اگر اس دنیا کے اندر آدمی پر تکلیف آئے تو اس تکلیف کو دور کرنے پر پوری طاقت لگا دیتا ہے لیکن اس کے باوجود راحت کا آنا اور پھر اس کا باقی رہنا اور تکلیف کا آنا اور پھر اس کا باقی رہنا یا ختم ہونا یہ سارا کا سارا اللہ کے قبضے میں ہے باوجود کہ انسان کوشش کرے گا اور کرنی بھی چاہیے لیکن ہوگا وہ جو اللہ کا فیصلہ ہوگا جو کچھ اس وقت دنیا میں ہو رہا ہے اسے اللہ کر رہے ہیں اپنے فیصلے سے اور اپنی قدرت سے زمین پر کچھ نہیں ہوتا جب تک آسمان پر خدا کا فیصلہ نہ ہو اس وقت میں جو کچھ زمین کے اوپر ہم دیکھ رہے ہیں پوری دنیا میں وہ سارا آسمان کے خدائی فیصلے سے ہوتا ہے اور اس کے پہلے ہزاروں سال گزر چکے اس دنیا پر اس کے اندر بھی جو کچھ ہوا وہ خدا کے فیصلے سے ہوا اور آئندہ جو کچھ ہونے والا ہے وہ اللہ کے فیصلے سے ہونے والا ہے اللہ کے فیصلے کا مقابلہ ساری دنیا کی طاقتیں اور ساری دنیا کے سرمایہ دار مل کر اللہ کے فیصلے کا مقابلہ نہیں کر سکتے اگر اللہ کا فیصلہ پریشانیوں کا آیا تو ساری دنیا کی طاقتیں مل کر پریشانیوں کو دور نہیں کر سکتی اور اگر اللہ کا فیصلہ امن اور امان کا آیا تو ساری دنیا کے آدمی مل کر اس امن اور امان کو ختم نہیں کر سکتے جو کچھ ہوتا ہے وہ خدا کے فیصلے سے ہوتا ہے اللہ کا فیصلہ اگر یہ ہو جائے کہ تھوڑی تعداد والے اور کم طاقت والے کامیاب ہوں تو ایسا ہی ہو جائے گا جیسے نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھی تعداد بھی تھوڑی اور طاقت بھی تھوڑی لیکن اللہ کا فیصلہ آسمانی یہ تھا کہ وہ کامیاب ہو جائیں تو کامیاب ہو گئے میرے محترم دوستو پوری دنیا ہر زمانے میں دو باتوں کو دیکھتی ہے ایک تو طاقت اور دوسرے سرمایہ ایک طرف کیپیٹل اور دوسری طرف پاور یہ دو چیزیں پوری دنیا دیکھ کر چلتی ہے طاقت اور سرمایہ اب اسے آپ سمجھیں کہ طاقت جو ہے یہ دو طرح کی ہے ایک طاقت بنی ہوئی جس پر مخلوق کا نام آیا اور ایک طاقت اللہ کی اللہ کی جو طاقت ہے بے شمار لامحدود اس کی کوئی حد نہیں بہت بڑی طاقت ہے اللہ کی اور جس طاقت پر مخلوق کا نام آیا یعنی بنی ہوئی طاقت یہ بالکل تھوڑی ہے اور باقی رہنے والی نہیں تھوڑی ہے طاقت اللہ کی طاقت کے مقابلے میں اسی طرح خزانہ ایک تو وہ ہے جو اللہ کے پاس ہے وہ تو بے شمار ہے ہر چیز اللہ کے خزانے میں بے شمار ہے تکلیفیں بھی اور راحتیں بھی اور ایک خزانہ وہ ہے جو اس دنیا کے اندر ہے اور آدمی کو آنکھوں سے دکھائی دیتا ہے وہ بہت تھوڑا ہے ساری دنیا کی طاقتوں کو اگر جمع کر دیا جائے آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر تو قیامت تک کی ساری طاقتوں کو اگر جمع کر دیا جائے تو اللہ کی طاقت کے مقابلے میں یہ ساری طاقتیں مکڑی کا جالا ہیں اور اگر ساری دنیا کا سرمایہ آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر تو قیامت تک کا جمع کر دیا جائے تو اللہ کے پاس جو خزانہ ہے اس کے مقابلے میں یہ مچھر کا پر ہے مثال سمجھو آج دوپہر کو میں نے جتنا کھانا کھایا وہ تھوڑا ہے بنسبت اس کھانے کے جو آپ سب نے کھایا اس کے مقابلے میں بہت تھوڑا اور آپ سب نے جتنا کھانا کھایا پورے ساؤتھ افریقہ والوں کے کھانے کے مقابلے میں وہ تھوڑا ہے اور پورے ساؤتھ افریقہ والوں کا کھانا جتنا بھی دوپہر کا ہوا وہ اس کھانے کے مقابلے میں جو پوری دنیا کے انسانوں نے کھایا اس کے مقابلے میں تھوڑا ہے کوئی حیثیت نہیں اور پوری دنیا کے انسانوں نے آج جتنا کھایا اس کو دیکھا جائے حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر اور قیامت تک جتنے انسان جتنے جانور مل کر کھا چکے یا کھا رہے ہیں یا کھائیں گے ساؤتھ افریقہ والوں کے کھانے کے مقابلے میں وہ بہت زیادہ ہے ساؤتھ افریقہ والوں کا کھانا یہ بہت تھوڑا اس کے مقابلے میں اب سنو آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر قیامت تک جتنا بھی کھانا انسانوں اور جانوروں نے کھایا یا کھا رہے ہیں یا کھائیں گے اللہ کے خزانے میں جتنا کھانا ہے اس کے مقابلے میں یہ سارا کھانا مچھر کے پر کی حیثیت بھی نہیں رکھتا اللہ کے خزانے میں جو کھانا ہے بے شمار اور لامحدود ہے بے حد ہے وہ اللہ بے معلوم اللہ یہ کہتے ہیں کہ ہر چیز کے ہمارے پاس بے شمار خزانے ہیں لیکن ہم اتارتے ہیں ایک معین مقدار کے ساتھ اندازن نہیں اتارتے ہے بے شمار اللہ کے خزانے میں ہر چیز بے شمار اس کا حساب لگانا ہو تو تھوڑا سا اندازہ لگا لو اس وقت پوری دنیا میں اندازن تین لاکھ بچے روزانہ پیدا ہوتے تین لاکھ بچے آج سے تین چار سال پہلے روزانہ دو لاکھ اور سولہ ہزار بچے پیدا ہوتے تھے کہ ابھی مہینے بھر کی خبر جو اندازے لگاتے ہیں تین لاکھ بچے روزانہ پوری دنیا کے اندر پیدا ہوتے ہیں اب یہ جتنے بچے پیدا ہوتے ہیں تین لاکھ بچے تو روزانہ ایک ایک بچے کو دو دو آنکھیں ملتی ہیں تو روزانہ اللہ کے خزانے سے چھ لاکھ آنکھیں سپلائی ہوتی ہیں پوری دنیا میں روزانہ چھ لاکھ آنکھیں آدم علیہ السلام کے زمانے سے اب تک کتنی آنکھیں سپلائی ہو چکی اور اب بھی روزانہ چھ لاکھ آنکھیں لیکن اللہ نے کبھی یہ اعلان نہیں کیا کہ میرے پاس سے آنکھوں کا اسٹاک ختم ہو گیا اب میں آنکھ نہیں دے سکوں گا یہ اعلان اللہ نہیں کرتے کیوں کہ اللہ کے خزانے میں آنکھیں بے شمار ہیں اسی طرح روزانہ چھ لاکھ کان چھ لاکھ ہوٹ اتنے ہی ہاتھ اتنے ہی پیر اتنے ہی گردے اتنے ہی انتریاں روزانہ سپلائی ہو رہی میرے محترم دوستو اللہ نے ہم کو یہ ساری نشانیاں بتائیں کہ ہم اللہ کو پہچانے کہ اللہ کتنا بڑا خزانے والا ہے اللہ دکھائی نہیں دیتا اس کے پاس جو خزانہ ہے وہ بھی دکھائی نہیں دیتا اس کی ذات میں جو طاقت ہے وہ بھی دکھائی نہیں دیتی اللہ چھپے ہوئے ان کے پاس والا خزانہ چھپا ہوا اور ان کی ذات پہ جو طاقت ہے وہ چھپی ہوئی اے اللہ جب تو بھی چھپا ہوا جب تیری طاقت بھی چھپی ہوئی جب تیرے خزانے بھی چھپے ہوئے ہم کو تو دکھائی نہیں دیتا تو خود کہہ رہا ہے اللہ خود کہہ رہا ہے لا تدركه الأبصار وهو يدرك وہ وهو اللطيف الخبير یہ آنکھیں اللہ کو نہیں دیکھ سکتی اس دنیا کے اندر حضرت بس علیہ السلام جیسے جلیل القدر نبی اللہ کو اس دنیا میں دیکھنا چاہا نہیں دیکھ سکے اور اللہ سب کو دیکھتے اللہ کا دیکھنا اتنا کمال والا تو سب کو دیکھتے کون کہاں پر ہے کالے پتھر پر ساتویں زمین پر کالے پتھر پر کالی چونٹی اگر چلتی ہے تو اس کو بھی دیکھتے ہیں اور اس کے چلنے کی آواز کو بھی سنتے ہیں دیکھنا اور سننا اللہ کا اتنا کمال والا اور قدرت اللہ کی اتنی کمال والی کہ اس چوکی کو بھی اللہ روزے پہنچاتے قدرت اللہ کی اتنی کمال والی اور خزانہ اللہ کا کمال والا اور اللہ کہتے ہیں کہ تمہیں اللہ دکھائی نہیں دیں گے نہ ان کی طاقت نہ ان کے چھپے خزانے یہ کچھ دکھائی نہیں دیتا تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ میاں جب آپ ہم کو دکھائی نہیں دیتے تو پھر ہم آپ کو پہچانے کیسے دنیا میں آپ نے ہم کو بھیجا تاکہ ہم آپ کو پہچانے بما تل جن ول انسا اللہ جنات اور انسان کو پیدا کیا تاکہ اللہ کی عبادت کریں اور اللہ کو پہچانے تو اللہ کیسے پہچانے آپ دکھائی تو دیتے رہی تو اللہ تعالی جواب دیتے ہیں کم بس بصائر من ربکم کم اللہ کہتے ہیں کہ تمہارے کو میں تو دکھائی نہیں دیتا لیکن میری نشانیاں اور میری دلیلیں یہ تم کو دکھائی دیتی ہیں اس کو اگر غور سے دیکھو گے تو میرے کو پہچانو گے میری طاقت کو پہچانو گے میرے خزانوں کو پہچانو گے اور پھر کوشش میں لگ جاؤ گے کہ اللہ کو راضی کرنا چاہیے اتنا بڑا طاقت اور خزانے والا اللہ اگر راضی ہو گیا تو بیڑا ہمارا دنیا کا بھی پار ہوگا اور بیڑا ہمارا آخرت کا بھی پار ہوگا اگر اللہ راضی ہو گیا اور اس اللہ کو راضی کرنے کے لیے جو کچھ بھی تکلیف اٹھانی پڑے گی بھائی ہم اٹھا لیں گے جب ایک ڈگری کے حاصل کرنے کے واسطے کروڑ ہا کروڑ کالج گریجویٹ بیس بیس سال کالج میں لگاتے ہیں تکلیف اٹھا دیں ایک ڈگری کے لیے اور وہ ڈگری موت آئی اس کے بعد کام نہیں آتی جب ایک ڈگری کے لیے بیس سال کروڑوں کالجین گریجویٹ کالج میں لگاتے ہیں ایک ڈگری کی موت کے بعد کام نہیں آئی تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے اگر آدمی اس کی مشق کرنے کے لیے اللہ کو راضی کرنے کی مشق کرنے کے لیے اگر آدمی سال یا ڈیڑھ سال کی جماعت میں نکل جائے اور لوگوں کو نکال دے اور اللہ کو راضی کرنے کا طریقہ معلوم ہو جائے نبیوں والا دعوت والا طریقہ جس سے اللہ راضی ہوں گے تو کتنا سستا سودا ہے کہ پھر زندگی بھر یہ اللہ کو راضی کرے گا چاہے جو تکلیف اٹھانی پڑے تکلیف کے اٹھائے بغیر اور مجاہدہ کیے بغیر اللہ کو راضی ہم نہیں کر سکتے میرے محترم دوستو اللہ پاک نے بتایا کہ میں تو دکھائی نہیں دیتا لیکن میری نشانیوں کو غور سے دیکھوں میری نشانیوں کو غور سے دیکھو میری دلائل اور دلیلوں کو غور سے دیکھو اکم بسائی کم فمن اب سارا فلی نفسی بمنام فلیہ جس نے غور سے دیکھا میری نشانیوں کو اور میرے کو پہچانا تو اس کا ہی فائدہ ہے دنیا اور آخرت میں اور جو ساری نشانیاں دیکھ کر اندھوں کی طرح رہا اندھوں کی طرح رہا اندھوں کی طرح جیسے اندھے رہتے ہیں ایسا اندھا تو نہیں کہ اس کو دکھائی نہ دی لیکن غور کر کے نہیں دیکھا جانوروں کی طرح دیکھا اور سنا بھی تو دھیان سے نہیں سنا اور سوچا بھی تو بڑی جی لگا کر نہیں سوچا حالانکہ اللہ نے آنکھ دی کان دیے اللہ نے زبان دی اللہ نے دل دیا لیکن آدمی جانوروں کی طرح دیکھا تو صرف یہی دیکھا کہ موجودہ زمانے کا نفع مل جائے تکلیف میری دور ہو جائے جیسے کسی بکری کو چارہ دکھا دو تو آ گئی ڈنڈا دکھا دو تو بھاگ گئی تو ایسے انسان کو اگر کہیں ٹیمپریری کوئی نفع مل گیا تو اس کی طرف لپک گیا اور اگر کہیں پر کوئی دھمکی دکھائی دی یا کوئی تکلیف دکھائی دی تو وہاں سے کنی کاٹ کر بھگ گیا تو اللہ میاں کہتے ہیں کہ یہ کیا انسان ہے موجودہ زمانے کا ٹیمپریری نفع اور نقصان دیکھنے والا جس کو یہ نہیں معلوم کہ آگے جا کر کتنا نفع مل سکتا ہے اگر اللہ کی بات کو مانوں گا اور آگے جا کر کتنا نقصان ہوگا میرے کو اگر میں اللہ کی بات کو نہ مانوں گا اس پر آدمی غور نہ کرے تو تو کیا انسان ہے تو تو جانوروں جیسا ہو گیا لہو کلو لائب نہ بیا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنَامِ بَلْ هُمْ أَبَلَّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ کیا کوئی ماں اپنے بچوں کو سمجھائے گی کتنے پیار سے اللہ سمجھاتے ہیں دل دیا سوچتا نہیں آنکھیں دی ارے غور سے دیکھتا نہیں ارے کان دیے دھیان دے کر سنتا نہیں جانوروں کی طرح کھانا پینا پیٹ کے اندر ڈالنا اور اسے پخانا بنا کر نکالنا پھر ڈالنا پیٹ میں پھر پخانا بنا کر نکالنا اور پھر مر جانا یہ کوئی زندگی ہے اللہ فرمارے تو جانوروں جیسا ہے اور یہ غفلت میں ہے اس نے اللہ کو نہیں پہچانا اللہ کو نہیں پہچانا اس نے اللہ کا ذکر نہیں کیا اللہ کی طرف اس نے دھیان ہی نہیں دیا یہ اللہ میاں یہی سمجھا رہے تو میں یہ ارد کر رہا تھا میرے محترم دوستوں کہ روزانہ تین لاکھ بچے ہاں، آنکھ کان کو تو سمجھ لیا ایک اس سے بھی زیادہ حیرت کی بات اللہ میاں کہتے ہیں کہ نشانیوں میں غور کرو تو میں وہی غور کرا رہا ہوں قرآن وہی غور کرا رہا ہے نبیوں نے وہی غور کرایا جو آنکھوں سے دکھائی دیتا ہے جتنے انسان بنائے ہر ایک کو اللہ نے نئی صورت اور نئی آواز دے دی تین لاکھ بچے الگ الگ صورت لے کر آتے ہیں اور الگ الگ آواز لے کر آتے ہیں ہر آدمی کو صورت نہیں اور آواز نہیں تو خدا کے خزانے میں صورتیں کتنی خدا کے خزانے میں آوازیں کتنی ختم ہو کر نہیں دیتی نئی آواز اور نئی صورت ایک ہاسپٹل میں تین سو بچے روزانہ پیدا ہوتے ہیں ہر ماں اپنے بچے کے رونے کی آواز کو سمجھ جاتی ہے میرا بچہ رو رہا ہے دوسرے بچے روتے رہے تو سمجھ دوسرے کا بچہ ہے اپنا بچہ روئے تو فوراً اٹھے گی اس سے دیکھو اللہ کتنے بڑے خزانے والے اتنا بڑا آسمان زمین اور چاند اور سورج بنایا یہ اس بات کی نشانی ہے یہ اس بات کی نشانی ہے کہ اس کا کوئی بنانے والا ہے ہم ایک مرتبہ بینکاک سے ڈھاکہ جا رہے تھے ہوائی جہاز میں اور ایک ڈاکٹر جاپانی ایک ڈاکٹر جاپان سے آ رہے تھے ہم اور وہ دونوں پاس بیٹھے وہ ڈاکٹر صاحب یوں کہنے لگے مجھ سے کہ مولی صاحب اگر برا نہ مانو تو ایک بات کہہ دوں میں کہا ضرور کہوں ان کا مولوی صاحب یہ مسلمان بھی اللہ کو پوجتا ہے ہندو بھی اللہ کو پوجتا ہے عیسائی بھی اللہ کو پوجتا ہے سکھ بھی اللہ کو پوجتا ہے بدھ مذہب والے بھی اللہ کو پوجتے ہیں ساری دنیا کے انسان اللہ کو پوجتے ہیں یعنی اللہ کی عبادت کرتے ہیں لیکن یہ اللہ دکھائی تو دیتا نہیں اگر ہوتا تو دکھائی دیتا جب دکھائی نہیں دیتا تو پھر اللہ نہیں ہے یہ اس نے ہم سے کہا بھائی جو چیز ہے وہ دکھائی دیتی ہے اور جو چیز دکھائی نہیں دیتی تو نہیں ہے تو اللہ دکھائی نہیں دیتا ہے تو نہیں ہے اگر ہوتا تو دکھائی دیتا یہ اس نے کہا ہم نے عرض کیا ڈاکٹر صاحب سے کہ ڈاکٹر صاحب دیکھو آپ حضرات کو پوری دنیا میں جا کے اللہ کی طرف لوگوں کو بلانا ہے تو یہ جو آپ کے سامنے ہم قصے سنا رہے ہیں اس لالچ میں سنا رہے ہیں کہ انشاءاللہ تمہاری جماعتیں چار چار مہینوں کے لیے ہندوستان پاکستان بنگلہ دیش آ کر باری باری سے کام کو سیکھ کر پھر تمہاری جماعتوں کو انشاءاللہ پوری دنیا کے اندر بھیجنا ہے تاکہ پوری دنیا کے بستے والے انسانوں کو تم اللہ کی معرفت کراؤ اور اللہ کو پہچان پاؤ لیکن یہ مشکل ہوگا جب تک ہم خود اللہ کو نہ پہچان دیں اور پہچاننے کا طریقہ ہی یہ ہے کہ بار بار اللہ کا بولنا بار بار اللہ کا سننا جتنا ہم کریں گے گھروں کے اندر تعلیم میں مسجد وار جماعت میں تین دن کی جماعت میں دس دن چلے کی جماعت میں ملکوں میں جا جا کر اپنی مجلسی گفتگو میں جتنا ہم اللہ کو بولیں گے اللہ کو سنیں گے تو اتنا ہم اللہ کو پہچانیں گے تو خیر انہوں نے یہ کہا کہ اللہ دکھائی نہیں دیتا لہذا نہیں ہے ہم نے کہا ڈاکٹر صاحب ایک بات کو دھیان سے سن لو دنیا میں بہت سی چیزیں ہیں جس کو بغیر دیکھے ساری دنیا کے آدمی مانتے ہیں اور آپ بھی مانتے ہیں بغیر دیکھے ان کا اچھا میں نے کہا جی تو مجھے سمجھاؤ گے میں نے کہا ابھی ابھی سمجھاؤں گا لیکن میری ایک بات کو ذہن میں لے لو اور میری ایک شرط کو یاد رکھ لو اس کے بعد بھولنا ان کا وہ کیا میں نے کہا میں نہیں بتاتا پہلے تم وعدہ کرو میں ایک شرط لگاتا ہوں بغیر دیکھے کوئی چیز مانی جائے اس کے لیے کیا شرط ہے خوب طلب پیدا کی اس کہ بڑے سب جلدی بتاؤ نا وہ شرط کیا ہے میں نے کہا وہ شرط یہ ہے بغیر دیکھے جو چیز مانی جاتی ہے وہ چیز تو دکھائی نہیں دیتی لیکن اس کی نشانی دکھائی دیتی ہے وہ نشانی کو دیکھ کر پھر وہ چیز کو مانتا ہے آپ کو تو ہم نے ڈائریکٹ قرآن کی آیت پڑھ کے سنا دی کیونکہ آپ کے اندر استعداد ہے اس میں نہیں تھی اس کے لیے ہمیں ذرا زمین ہموار کرنی پڑی بغیر دیکھے جو چیز مانی جاتی ہے اس میں شرط ہے کہ اس کی نشانی ہو نشانی دکھائی دیتی ہے اس سے وہ چیز بغیر دیکھے مانی جاتی ہے ان کا اچھی بات ہے میں نہیں بھولوں گا اب دکھا تو نہیں سکتا میں نے کہا بغیر دیکھے آپ نے عقل کو مانا لیکن نشانی سے مانا اور نشانی کیا ہے کہ بھائی سارے کے سارے بھائی ڈنگ کا کام کر رہے ہیں ڈنگ کا کام کر رہے ہیں یہ نشانی ہے کہ عقل ہے اگر آدمی میں عقل نہیں ہوتی تو پھر آدمی کپڑے پھاڑتا ہے گالیاں دیتا ہے پتھر مارتا ہے یہ عقل ہے اس لیے ایسے بے ڈھنگے کام نہیں کرتا میں نے کہا اس نشانی سے آپ نے عقل کو مانا بغیر دیکھے مانا ان کے اتنی بات تو میری سمجھ میں آ گئی ان شاء اللہ آپ کو کام آئیں یہ باتیں ہاں، اس لیے میں کہہ رہا ہوں میں نے کہا دوسری چیز لے لو ہم جتنے یہاں بیٹھے ہیں ہم سب کے اندر روح موجود ہے روح جان موجود ہے ہے کہ نہیں ان کا ہے ہم سب کے اندر روح ہے ان کا ہے تو میں نے کہا روح آپ دکھا سکتے ہو کسی کو روح دکھا سکتے ہو ان کا نہیں تو میں نے کہا روح کو بغیر دیکھے مانا ان کا مانا میں نے کہا نشانی سے مانا نشانی کیا ہے یہ سب آدمی دیکھتے ہیں سنتے ہیں کھاتے ہیں پیتے ہیں یہ نشانی ہے کہ ان میں روح ہے اگر روح نکلی ہوئی ہوتی تو لاش پڑی ہوتی اس نشانی سے آپ نے روح کو مانا دیکھ کر نہیں مانا جی، یہ بات بھی ٹھیک ہے بلکہ تیسری مثال لے لو جنگل بیابان میں بہت بڑھیا قسم کا مکان آپ نے بنا ہوا دیکھا مکان کو دیکھتے ہی آپ کے ذہن میں یہ بات آئے گی کہ اس کا کوئی بنانے والا ہے اس کا کوئی بنانے والا ہے حالانکہ آپ نے اس بنانے والے کو نہیں دیکھا کالا ہے گورا ہے لمبا ہے چھوٹے قد کا نہیں دیکھا لیکن بغیر دیکھے آپ نے مانا کہ اس مکان کا کوئی بنانے والا ہے کیوں کہ یہ مکان نشانی ہے اس بات کی کہ اس کا کوئی بنانے والا ہے پھر آپ نے اس کے اوپر کا پتھر دیکھا تو آپ کو معلوم ہوا کہ پانچ سو سال پہلے وہ بنانے والا بنا کے پھر مر گیا ان کا مرض صاحب یہ بھی مان لیا مکان کے بنانے والے کو بغیر دیکھے مانا کیونکہ مکان نشانی ہے یہ جو نشانی نشانی کہتا نا اس کو قرآن جو ہے وہ آیات کہتا ہے قرآن میں جب تم سنو آیات تو بعض جگہ اس کے ترجمہ ہوتا ہے نشانی تم عربی تو نہیں پڑھو گے لیکن جب بھی تم قرآن پڑھو گے آیات یہ پڑھو نا تو پھڑک جانا ان کے یہاں اللہ نے کوئی نشانی بتائی یہ قرآن کی آیتیں جو ہے نا یہ بھی نشانی ہے ہمارے نبی کی نبوت کی یہ بھی ایک نشانی ہم نے ڈاکٹر صاحب کو ایک چوتھی مثال دی ڈاکٹر صاحب جنگل بیابان میں اونٹ کے چلنے کے نشان پڑے ہوئے دیکھے اور اونٹ کی مینگنیاں دیکھی لیکن اونٹ کو نہیں دیکھا چلتے ہوئے مینگنی اور پیر کے نشانات کو دیکھ کر بے پڑا آدمی یوں کہے گا کہ یہاں سے اونٹ گزرا بغیر دیکھے اونٹ کو دیکھا نہیں بغیر دیکھے ڈاکٹر صاحب کے مرشب صاحب یہ بات بھی سمجھ میں آ رہی ہے کہ مینگنی اور پیر کا نشان یہ نشانی ہے کہ اونٹ گزرا اور بغیر دیکھے اسے مانا تو میں نے کہا ڈاکٹر صاحب جب ایک مینگنی کی نشانی سے اونٹ کو مانا بغیر دیکھے تو کیا اتنا بڑا آسمان اتنی بڑی زمین چاند اور سورج کیا یہ اس بات کی نشانی نہیں ہے کہ اس کا کوئی بنانے والا ہے تین لاکھ بچے روزانہ جو بنا رہا ہو اور ہر بچے کو صورت الگ دے رہا ہو اور آواز الگ دے رہا ہو کتنا بڑا خزانے والا وہ بنانے والا بس یہ میں نے ایک آیت سامنے رکھ کر بات کی وہ آیت تو تمہارے سامنے میں کہہ کو نہیں پڑھوں گا تمہارے ہم تو اللہ کے فضل و کرم سے کلبے والے ہیں مسلمان ہیں ومن آیاتی ہی السماوات والارض واختلاف وقت کمب الوان في ذلك لآيات للعالمين اللہ کی نشانیوں میں سے زمین اور آسمان کا پیدا کرنا اور اللہ کی نشانیوں میں سے ہر ایک کا صورت الگ اور لہجہ الگ اور آواز الگ دینا یہ اللہ کی نشانیوں میں سے اسی وقت اگر کوئی آ کے اس اسٹیج پر کھڑا ہو کے اور سارے مجمے کو دیکھے تو ہیں تو سب کی دو آنکھیں اور دو کان دو ہونٹ لیکن چہرہ صورت ہر ایک کی الگ اور بولنا شروع کر تو آواز ہر ایک کی الگ تو خدا کے خزانے میں آوازیں کتنی اور خدا کے خزانے میں صورتیں کتنی اور روزانہ نئی نئی آوازیں نئی نئی صورتیں دے رہا ہے اور قیامت تک دے گا یہ نشانی ہے اس بات کی لیکن سمجھے گا کون جو ذرا غور کرے یہ ہے غور کرنے کی چیز یہ ہے سوچنے کی چیزیں یہ سوچا کریں ہم تو ہم اللہ کو پہچانیں گے اور ایک طرف رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رہبری ایک طرف قرآن پاک کی رہبری یہ ساری رہبریاں مل کر اگر ہم نے اللہ کو پہچان دیا اور اللہ کا تعلق ہمیں اس دنیا کے اندر مل گیا تو بیڑا ہمارا پار ہے انشاءاللہ بیڑا ہمارا پار ہے یہ تو میں نے اللہ میاں کے خزانے کی طرف اشارہ کیا ایک گٹھلی زمین کے اندر ڈالو آم کی صحیح ترتیب سے تو پورا درخت تیار ہو کے نکلتا ہے اور ہر سال سینکڑوں آم اس میں آتے ہیں تو گٹھلی کے اندر اللہ نے سینکڑوں آم چھپا رکھے پھر ہر آم کے اندر ایک گٹھلی ہر گٹھلی میں پھر پورا درخت صدیوں تک کروڑوں باغیچے تیار ہوں گے وہ اللہ نے کہاں چھپائے ایک گٹھلی میں اور یہ کروڑوں باغیچے آم کے کہاں سے آئیں گے اللہ کے خزانے سے اور چھپائے کہاں ایک گٹھلی کے اندر مرد اور عورت ملے منی کے دو قطرے جمع ہوئے عورت کے پیٹ کے اندر رحم کے اندر اور حمل ٹھہرا اب قدرت اللہ کی دیکھو یہ تو میں نے خزانے بتائے اب قدرت بتانا چاہتا ہوں ہم قدرت بھی جانے اللہ کی اللہ کیسے قدرت والے اس انسان کو ماں کے پیٹ کے اندر بنایا تنگ جگہ پر اور اندھیرے کے اندر انسان جو بنا ماں کا پیٹ تنگ جگہ اور اس کے اندر اندھیرا اندھیرے میں تنگ جگہ میں اللہ نے اس انسان کو بنایا انسان جب کوئی چیز بناتا ہے تو کھلے میدان میں بناتا ہے اور اجالے میں بناتا ہے لیکن اللہ نے اس کو اندھیرے میں بنایا اور تنگ جگہ پر بنایا اللہ نے بنایا سبحان تیری قدرت یہ سوا پانچ فٹ کا انسان ماں کے پیٹ سے جب آیا یعنی ہم سب تو ایک بارش کا تھا اور ماں کے پیٹ کے اندر چند انگل کا تھا چند انگل کا اور اس کے پہلے منی کے دو قطروں میں تھا اور یہ انسان منی کے دو قطروں سے پہلے غذا اور خوراک میں تھا اور یہ انسان غذا اور خوراک سے پہلے کروڑوں میل کے ایٹمس کے اندر بکھرا ہوا تھا ذرات کے اندر بکھرا ہوا تھا سورج کی کرنوں میں یہ انسان کہاں تھا غذا اور خوراک سے پہلے یہ انسان کہاں پھیلا ہوا تھا سورج کی کرنوں میں ہوا کی لہروں میں بارش کے قطروں میں چاند کی روشنی میں ستاروں کی تاثیر میں زمین کے ایٹمس اور ذروں میں اور کھاد کھاد کھاد جانو چھو نہیں کھاد جانتے ہو کہ نہیں کیا کہتے ہیں ہاں جو ذرا فرٹیلائزر میں کھاد کہوں تو سمجھ جانا جو انہوں نے کہا کھاد کی گندگی میں کروڑوں میل کے ذرات میں یہ انسان بکھرا ہوا تھا پھیلا ہوا اور اس وقت بہت سے انسان اور جانور فضا کے اندر لائن میں لگے ہوئے ہیں لائن میں سانپ اور بچھو اور گھوڑے اور گدے اور انسان سب لائن میں لائن میں لگ رہے ہیں ہم بھی لائن میں تھے پھر اللہ میاں نے غذا اور خوراک بنائی مرد عورت نے کھائی پھر اللہ نے بدن کا نظام چلایا اندر اللہ نے پھر منی بنائی دونوں مرد عورت ملے حلال طریقے سے ملے تو حرام طریقے سے ملے تو بعض مرتبہ ٹھہر جاتا ہے حمل اور حمل جب ٹھہر گیا تو چند انگل کا بچہ چار مہینے کے اندر بنا چند انگل کا بچہ ماں کے پیٹ میں اندھیری جگہ پر تنگ کوٹڑی میں خدا کی قدرت بتا رہا ہوں خدا کی قدرت دکھائی نہیں دیتی لیکن اس کی نشانیاں بتا رہا ہوں اور چند انگل کا جو انسان بنا اس کے اندر اللہ نے کیا بنایا آنکھ کان زبان ہاتھ پیر دل دماغ اوجڑی کلیجی تلی پھیپھڑا گردہ مسانہ ہنسلی پسلی کوہنی ہتھیلی اس کے اندر کی نشانیاں پانچ پانچ انگلیاں تین تین پوروے ایک ایک ناخن اور دانت کی سیٹ بنائی دانت ایک بھی نہیں بنایا چند انگل کے انسان میں اللہ نے یہ سب کچھ بنایا کتنا بڑا طاقت رکھنے والا ہمارا اللہ کتنا بڑا طاقت رکھنے والا ہمارا اللہ اور یہ اللہ صرف ہمارا نہیں ہے یہ اللہ سب کا ہے یہ اللہ سب کا ہے مسلمانوں کا بھی ہے ہندوؤں کا بھی ہے کرسچنوں کا بھی ہے اور جو اللہ کو نہیں مانتے ان کا بھی اللہ ہے یہ سب کا اللہ ہے یہ سب کا اللہ ہے اور کتنا بڑا کیسی اس کی طاقت کیسا اللہ نے بنایا اور پھر یہ انسان جب اس چند انگل کا بنا تو یہ بچہ بالکل بیکار ہے جب تک اس میں جان نہ ڈالی جائے اب جب اللہ میاں جان ڈالنے کا ارادہ فرماتے ہیں تو یہ روح جو ہے یہ دکھائی نہیں دیتی تو اللہ میاں ایک فرشتہ بھیجتے ہیں وہ آ کے روح ڈالتا ہے تو بھیجنے والے اللہ دکھائی نہیں دیتے روح کا لانے والا فرشتہ دکھائی نہیں دیتا آنے والی روح یہ بھی دکھائی نہیں دیتی لیکن اللہ نے ڈال دی اور وہ روح ڈال کر فرشتے سے کہہ دیا کہ کچھ باتیں لکھ دو اس بچے کے لیے کچھ باتیں لکھ دو ایک تو یہ لکھ دو کہ اس کی روزی کتنی اور ایک یہ لکھ دو کہ اس کی عمر کتنی ہم جتنے بھی آئے ہیں تو ہمارے لیے لکھا ہوا ہے کہ عمر کتنی اور یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ روزی کتنی بس اتنی ملے گی اس سے زیادہ بھی نہیں ملے گی اس سے کم بھی نہیں ملے گی روزی اللہ کی طرف سے لکھ دی گئی اب اگر کاروبار زیادہ پھیلا میں تو بھی اتنی ملے گی روزی جتنی اللہ طے کر چکا یہ بات ہے اس دنیا میں کہ اللہ کسی کو مال زیادہ دیتا ہے کسی کو کم دیتا ہے یہ اللہ کی طرف سے طے ہے روزی اللہ کسی کو زیادہ دیتا ہے کسی کو کم دیتا ہے لیکن یہ روزی کا دینا اللہ کی طرف سے پہلے سے طے ہے بس اتنی ہی ملے گی چاہے آدمی کاروبار زیادہ کرے اور چاہے کم کرے چاہے آدمی کاروبار میں مشغول زیادہ ہو چاہے کم ہو چاہے آدمی کاروبار کے اندر عقل زیادہ دوڑائے چاہے کم دوڑائے ملے گا کتنا جتنا اللہ نے طے کر دیا اگر کم طے کیا ہے تو کم ملے گا چاہے محنت آدمی زیادہ کرے اور عقل آدمی زیادہ دوڑائے اللہ نے کم طے کیا تو کم ملے گا اور اگر اللہ نے زیادہ دینا طے کر دیا تو زیادہ ملے گا چاہے آدمی عقل کم دوڑائے اور چاہے آدمی محنت کم کرے لیکن اللہ نے زیادہ طے کر دیا تو اسے زیادہ ملے گا اور یہ ہم کو معلوم نہیں کہ کس کے لیے اللہ نے زیادہ دینا طے کیا اور کس کے لیے کم دینا طے کیا یہ ہم کو معلوم نہیں کیونکہ فرشتے کو کہہ دیا لکھ دے اس نے لکھ دیا اور یہ اللہ نے طے کب کیا عمر کتنی اور روزی کتنی زمین اور آسمان کے بنانے سے پچاس ہزار سال پہلے اللہ نے قلم بنایا اور قلم سے کہہ دیا لکھ تو جو اللہ نے فیضان کیا وہ لکھا اس نے زمین آسمان کے بننے کے پچاس ہزار سال پہلے ہمارے بارے میں لکھا جا چکا تھا کہ کب پیدا ہوں گے کب مریں گے اور روزی کی تھی اس لیے صحابہ بڑے سمجھدار تھے انہوں نے سوچا کہ روزی تو کم یا زیادہ وہ اللہ کی طرف سے طے کیونکہ اللہ نے خود کہہ دیا اللہ کا پدیر اللہ اللہ کی طرف سے طے ہے کسی کی کم روزی کسی کی زیادہ روزی بعض مرتبہ اللہ پیسہ بہت دیتے ہیں لیکن روزی کم لکھ دی تو یہ آدمی زیادہ پیسہ ہونے کے باوجود روزی کم کھائے گا اور بعض مرتبہ آدمی کی روزی تو لکھ دی زیادہ اور ہے پیسہ کم تو کم پیسے میں یہ زیادہ روزی کھائے گا تو اللہ نے طے کر دی نا بہت پیسے والا لیکن بیمار ڈاکٹر نے یہ کہا کہ گوشت مت کھانا دال کھانا دال تو بہت پیسہ لیکن یہ گوشت نہیں کھاتا یہ دال کھاتا ہے اور اس کا باورچی باورچی جانتے نہیں لوگ کھانا پکانے والا اس کا باورچی غریب آدمی اس کو یہ کہہ دیا کہ جو کچھ پکے جو کچھ تجھے کھانا ہو کھا لے تو اسی دسترخوان پر بہت بڑا سیٹ وہ کھا رہا ہے دال اور اس کا نوکر باورچی کھانا پکانے والا وہ کھا رہا ہے مرغا اب دیکھیے خدا کی شان دیکھو کم پیسے والا اللہ نے مرغا لکھ دیا مرغا کھا رہا زیادہ پیسے والا دال کھا رہا یہ اللہ کی شان ہے دیکھو یہ میں ہنسانے کے لیے نہیں کہہ رہا اور وقت پاس کرنے کے لیے نہیں کہہ رہا میں یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ ہم اللہ کو پہچانیں اور اللہ کو پہچان کر پھر ہم اپنی زندگی کی ترتیب قائم کریں جو ہم کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو یہ سمجھا دیا کہ میرے بعد کوئی نبی اس دنیا کے اندر آنے والا نہیں رسول پاک وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا اب یہ نبیوں والا جو کام ہے یہ اس امت کے حوالے ہو گیا یہ امت نبی اب دیکھیے میں اللہ کی طاقت اللہ کے خزانے یہ سمجھا کر اور اس کے بعد پھر میں اپنی بات کو کہاں لے جا رہا ہوں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بات کو سمجھانے کے لیے دعوت کے اندر ذہن کا بنانا ہوتا ہے ذہن بنایا جائے دانت پھٹکار سے کام نہیں چلے گا ذہن بنایا جائے چار مہینہ جماعت میں گزارا آپ کا ذہن بن گیا آپ کے ذہن میں بات آ گئی کہ مجھے شریعت کے مطابق زندگی بسر کرنی چاہیے اللہ کے حکم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق مجھے زندگی بسر کرنی چاہیے یہ آپ کا ذہن بن گیا الحمد لیکن اب آپ جب گھر پر آئیں گے کاروبار پر آئیں گے تو پھر آپ اپنے اس ذہن کے حساب سے یہ چاہیں گے کہ گھر والے بھی دین والے بن جائیں کیونکہ دیندار سے اللہ راضی ہو کر ہمیشہ کی جنت پہ داخل کریں گے اور بے دین سے اللہ ناراض ہو کر اسے جہنم میں داخل کریں گے تو اب آپ کو گھر والوں کا فکر ہوا اپنے دوست برادر کا فکر ہوا اپنے کاروبار کا فکر ہوا کہ اس میں سے حرام کو نکالو اور یہ فکر بہت اچھا فکر ہے جو چار چھ مہینہ جماعتوں میں پھر کر آپ کو پیدا ہوا اور اب آپ اللہ کے دین کو مقام پر چالو کرنے کی فکر لے کر آئے لیکن دین کو جو گھروں میں اور کاروبار میں چالو کرنا ہوگا تو اس کے اندر حکمت سے آپ کو کام لینا پڑے گا حکمت سے بغیر حکمت کے اگر آپ کام کرو گے تو بجائے جتنے حکم اب تک ٹوٹ رہے تھے بعد مرتبہ زیادہ حکم ٹوٹنے لگے گی اگر بغیر حکمت کے اگر حکم کو پورا کرانا چاہا تو اب تک ایک حکم ٹوٹ رہا تھا اور آپ نے حکمت سے کام نہیں لیا بلکہ زور سے کام لیا آ کر بیوی کو بھی ڈانٹا اولاد کو ڈانٹا پارٹنر جو لوگ تھے ان کے اوپر بھی آپ لوگ خفا ہو گئے یہ کیا جہنم والا کاروبار ہو رہا ہے اس طریقے سے آپ نے بغیر حکمت کے بات کی نبیوں کے طریقے پر نہیں کی نبیوں کا طریقہ کیا پہلے ذہن بناؤ پہلے ذہن بناؤ اسی کا نام دعوت ہے ذہن کے بنانے کا نام ہی دعوت ہے اور ذہن بنانے میں تین باتوں کا ذہن بناؤ زیادہ اس کے بعد ہی تفصیل ہے ایک تو اللہ کی عظمت دوسرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے اندر ہی کامیابی ہے اگر وہ طریقہ چھوٹا تو ناکامی یہ دوسرا ذہن اور تیسرا ذہن آخرت کا بنانا کہ کامیابی اور ناکامی کا جو اصل میدان وہ آخرت ہے دنیا کے اندر کی تکلیف وہ موت پر ختم اور دنیا کے اندر کی نعمت اور راحت یہ بھی موت پر ختم لیکن مرنے کے بعد اگر کوئی تکلیف آئی تو وہ لمبی مدت چلے گی اور اگر راحت آئی تو وہ ہمیشہ چلے گی اور بغیر ایمان کے اگر مرا تو بھی تکلیف ہمیشہ کے لیے چلے گی یہ تین باتوں کا ذہن بنانے میں دیر لگے تو بھی پرواہ مت کو گھبرا مت جاؤ دعوت کے معنی ذہن کا بنانا ہے ایک دم سے آج بھی دین پر نہیں آئے گا میری بات تو یاد رکھو کئی جھگڑے ہمارے سامنے آئے نیا بیوی کے اندر لڑائی ہو گئی باپ بیٹوں میں لڑائی اور لڑائی کیا یعنی باپ دین چاہ رہا ہے بیٹے نہیں چاہ رہے شوہر دین چاہ رہا ہے بیوی نہیں چاہ رہی تو اب وہ جو دین کو نہیں چاہتا تو اس سے لڑائی نہیں کرنا اس سے بغیر ضرورت کے سختی بھی نہیں کرنا بغیر ضرورت کے سختی منع ہے اور حکمت سے بات کر دی حکمت سے بات کر بغیر حکمت کے اگر بات کی اور بلا ضرورت اگر سختی کی تو اس کا نقصان بعد مرتبہ یہ ہوگا کہ آپ ایک حکم ٹوٹ رہا ہے اس کو چالو کرنے کی فکر میں سختی کر دی حکمت چھوڑ دی تو اب تک تو ایک حکم ٹوٹ رہا تھا آپ کی بے حکمتی سے اب پندرہ حکم ٹوٹنے لگیں گے غیبتیں گھر میں ہوں گی لڑائی جھگڑے ہوں گے مقدمے بازیاں ہوں گی دو گروپ ہوں گے بیوی باپ ماں سے مل کر اور ایک گروپ بنائے گی خود آپ کے ماں باپ آپ کے خلاف ہوں گے دینی ان کا ذہن نہیں پارٹنر جو ہیں وہ خود اب آپ سے کہیں گے کہ پارٹنر شپ نہیں کرنی ہمیں تیرے سے ان میں تم میں گی پھر بعد مرتبہ کچہریوں میں جانا پڑتا ہے پھر اس میں جھوٹ تو گیا تو تھا ایک حکم کو چالو کرنے لیکن نبیوں والا طریقہ اختیار نہیں کیا جس کے سکھانے کے لیے چار چار چھ چھ مہینے جماعتوں میں پھراتے ہیں وہ نبیوں والی حکمت نہیں لایا تو ایک حکم کیا چالو ہوتا پندرہ حکم اور زیادہ ٹوٹ گئے اور آدمی پریشان ہو گیا اور آدمی سوچ میں پڑ گیا پھر آدمی بعد مرتبہ کم ہمت ہو کر خود اپنے اندر سے بھی دھیمے دھیمے دین نکل جانے کا خطرہ ہے اس لیے میرے محترم دوستو اللہ حاکم بھی ہے اور اللہ حکیم بھی ہے حکم بھی دیتے ہیں اور اس میں بڑی حکمتیں اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو حکمتیں سکھائی اور بڑے میں بڑی حکمت جو ہے وہ ذہنوں کا بنانا اور اس میں تین باتیں ایک تو اللہ کی عزمت دیکھیں صبح سے ابھی اب جب سے میں نے بیان شروع کیا تو میں اللہ کی عزمت ہی کو بیان کر رہا ہوں اللہ میرے دل میں اتار دے اللہ آپ کے دل میں اتار دے اللہ کی عظمت دل میں آ گئی اللہ کی بڑائی دل میں آ گئی تو پھر تکلیفوں کا اٹھانا آسان سو سے زیادہ جماعتیں سال سال بھر ڈیڑھ ڈیڑھ سال کی اس وقت دنیا کے اندر چل رہی ہے اور آپ ہی کے جیسے وہ کاروبار والے اور بال بچوں والے بڑی زبردست تکلیفیں اٹھا رہے لیکن ان تکلیفوں کا اٹھانا ان کے لیے صرف آسان ہی نہیں بلکہ لذت والا ہے انہیں تکلیفوں میں مزہ آتا ہے کیوں کہ ان کو معلوم ہے کہ اس کے نتیجے میں اللہ راضی ہوگا اور جب اللہ راضی ہوگا تو پھر اللہ کے راضی ہونے کی جگہ اور مہمان خانہ وہ ہے جنت اس جنت کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہنے ملے گا تکلیف تو اٹھانی اس دنیا کے ساٹھ ستر سال پہ اور یہاں پر بھی تکلیف ہی تکلیف ہو یہ نہیں بلکہ اللہ پاک مدد بھی کرتے ہیں لیکن وہ اللہ کے راضی کرنے کا شوق ان میں آ گیا دیکھیں اتنی تکلیف اٹھا رہی اور جس میں اللہ کے راضی کرنے کا شوق نہیں آیا ذہن نہیں بنا تو وہ ایک حرام چھوڑنے کو تیار بھی ہوگا وہ کہے گا کاروبار کو حلال پر لاؤں گا تو پیسہ کم ہو جائے گا تو اس کا ذہن تو پیسے پیسے کا بنا ہوا ہے آپ ذہن اس کا یہ بناؤ کہ زندگیوں کا بنانا زندگیوں کا بگاڑنا اللہ کے ہاتھ میں ہے عزت ذلت اللہ کے ہاتھ میں کامیابی ناکامی اللہ کے ہاتھ میں اطمینان پریشانی اللہ کے ہاتھ میں دنیا کے اندر کی پھیلی ہوئی چیزوں سے زندگیوں کے بننے کا تعلق بھی نہیں اور زندگیوں کے بگڑنے کا تعلق بھی نہیں جس کی زندگی اللہ بنائے گا اس کی بنے گی جس کی زندگی اللہ بگاڑے گا اس کی بگڑے گی ملک اور مال دے کر اللہ نے زندگی بگاڑنا طے کر دیا تو ملک اور مال ہوگا اور زندگی بگڑے گی جیسے قارون فرعون اور حامان اور اگر کچا مکان ہو تعداد تھوڑی ہو سامان تھوڑا ہو طاقت بھی تھوڑی ہو اور اللہ نے زندگی بنانے کا فیصلہ کیا تو ان کی بن جائے گی جیسے بنی اسرائیل اور جیسے صحابہ ان کی زندگی بن گئی کیونکہ اللہ نے بنانا طے کر دیا یہ ذہن بنانے کی چیزیں ہمارا اپنا بھی ذہن یہ بنی زیادہ ہوں گی تو میں تمہاری زندگی بنا دوں گا یہ خدا کا قانون نہیں میٹریل اور چیزیں تمہارے پاس کم ہوں گی تو میں زندگی اجاڑ دوں گا یہ خدا کا قانون نہیں خدا کا قانون کیا ہے خدا کا قانون یہ ہے کہ تیری زندگی میں بناؤں گا اگر تیرا عمل بنا ہوا ہو اور تیرے اندر ایمان کی طاقت ہو اور تو دیندار ہو تو پھر میں تیری زندگی بنا دوں گا اگر مالدار ہے تو بھی بنا دوں گا اس سے بھی مت گھبرانا کہ ہم مالدار ہیں تو بھائی قارون بھی مالدار تھا تو بھائی مالداروں کی زندگی قارون کی طرح اجڑے گی بالکل نہیں بالکل نہیں سلیمان علیہ السلام کے پاس بھی تو مال تھا داؤد علیہ السلام کے پاس بھی تو ملک اور مال تھا ان کی تو بنی زندگی کے بنانے اور بگاڑنے کا جو خدائی قانون ہے یہ ملک اور مال نہیں بلکہ سر سے لے کر پیر تک بدن کے جتنے حصے ہیں ان کا استعمال اللہ کے حکموں کے مطابق اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اگر ہو جائے تو پھر اللہ فیصلہ کریں گے کہ اس کی زندگی بنے پھر اس کی زندگی کوئی بگاڑ نہیں سکتا ایمان اعمال اور دینداری ہو تو پھر اللہ پاک زندگی کو بنائیں گے یہ ذہن بنایا جائے لیکن ایک غلطی اور ہم لوگوں سے سب سے ہوتی اکثر و بیشتر جن کے دلوں میں دین کی عظمت ہوتی ہے لیکن جن کے پاس حکمت نہیں ہوتی تو دین کا کام چالو کرنے میں مقامی طور پر بھی اور باہر نکل کر بھی ایک زبردست غلطی ہوتی ہے اور اس کی طرف خیال بھی نہیں جاتا وہ غلطی کیا ہوتی ہے کہ کام کرتے کرتے کرتے کرتے دین کی فکریں کرتے کرتے جماعتوں کو نکالتے نکالتے مشورے کرتے کرتے مسجد وار جماعتیں بناتے بناتے یہ سارا ٹھیک کیا بالکل نبوی طریقے پر آنے کی کوشش سال کی جماعتوں کا نکالنا ڈیڑھ سال کی جماعتوں کا نکالنا مقامی کام کرنا اس کے لیے فکریں کرنا ہر وقت دھن لگی رہنا یہ کرتے کرتے کرتے کرتے بتا دوں کیا غلطی ہوتی ہے بتا دوں بتا دوں اللہ مجھے بھی اس سے محفوظ کرے اور اللہ تمہیں بھی اس سے محفوظ کرے غلطی یہ ہوتی ہے کہ دین کا کام کرتے کرتے کرتے کرتے بعض مرتبہ اگر آدمی خیال نہ رکھے تو آدمی کے ذہن میں یہ آنے لگتا ہے کہ ہدایت جو ہے وہ میرے ہاتھ میں ہے اب ہدایت کو جب اپنے ہاتھ میں سمجھا اور جا کے بیوی سے کہا تو مان اس نے نہیں مانا تو وہیں پر ایک غصہ آ جاتا ہے اور وہیں پر آدمی ایسی حرکتیں کر دیتا ہے کہ پھر بجائے ہدایت کے اور زیادہ اللہ کے احکامات ٹوٹنے ہیں بڑے میں بڑی غلطی دین کے کام کرنے والوں سے ہم لوگوں سے سب سے اور جتنے یہاں بیٹھے ہیں اکثر و بیشتر میں سب کے بارے میں تو نہیں کہوں گا لیکن اکثر و بیشتر پہلا نمبر کلمے کا یہ ہی ذہن سے نکل جاتا ہے کتنی صحیح طریقے پر آدمی محنت کرے لیکن اگر ذہن میں ذہن اللہ سے ہٹ کر اور اپنی محنت پر آ گیا اپنی محنت پر آ گیا بس صحیح ترتیب نہ رہی اور یہ اندر کی چیز ہے ہم لوگ یہ طے کر لیں کہ نبیوں کے طریقے پر محنت کا کرنا یہ تو ہمارے ذمے ہے ہم فکر کریں کہ نبیوں کے طریقے پر محنت ہو رہی یا نہیں اس کے اندر بھول چوک ہو سے ٹھیک کریں لیکن اس کے بعد نتیجہ یعنی کسی کا دل پھرنا یا کسی کو ہدایت ملنا یہ ہمارے قبضے میں نہیں یہ اللہ کے قبضے میں ہے اور جو کام اللہ کے قبضے میں ہونا اس کے بارے میں بہت گڑ گڑا کر اللہ ہی سے کہنا کہ اللہ اے اللہ جیسی لگڑی لوڑی ٹوٹی پھوٹی محنت کرنی چاہیے اے اللہ ہم نے کی اور اس میں بھی بہت قصور اور کوتاہیاں ہم سے ہوئیں اے اللہ تو اسے معاف کر دے اور اے اللہ تو دلوں کو پھیر دے اے اللہ تو اقوام عالم کی ہدایت کے فیصلے فرما گڑ گڑا کر مانگنا بل بلا کر مانگنا ایک طرف دعوت والی محنت اور ایک طرف نبیوں والے غم والے دعا نبیوں کی دعا میں بڑا غم ٹپکتا تھا بڑی بے چینی اب لوگ نہیں مانتے تھے نا تو نبیوں پر غم آتا تھا بڑا غم بڑا صدمہ جیسے کہیں آگ لگ جائے اور لوگ اندر جل رہے ہوں تو اس کو دیکھ کر آج بھی کو کس قدر بے چہری ہوتی میرے محترم دوستو اگر انسان بغیر دین کے اور بغیر ایمان کے اور بغیر کلمے کے اس دنیا سے مر کر گیا تو مرتے ہی جو تکلیف شروع ہوئی اللہ ہی فرمائے ہمیشہ کے لیے وہ تکلیف رہے یہ نبیوں کو بہت بے چین کر دیتی تھی یہ چیز تو محنت میں تو نبی کثر نہیں چھوڑتے تھے لیکن نبیوں کے ذہن میں یہ تھا کہ دلوں کو تو اللہ ہی پلٹیں گے اس لیے بہت بے چینی کے ساتھ وہ اللہ سے دعا مانگتے تھے اس کے بعد کسی کا ذہن جلدی بنا کسی کا دیر سے بنا صدیق اکبر اور خدیجت القبرا رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا ذہن تو جلدی بنا حضرت عمر نے بہت سو کو تکلیف دی بعد میں ذہن بنا اور حضرت ابو سفیان کا ذہن تو مکہ مکرمہ فتح ہونے سے پہلے بنا اور حضرت اکرما اور حضرت حارث ابن ہیشام جو ابو جہل کے وہ بیٹے اور یہ بھائی ان کا ذہن فتح مکہ کے موقع پر بنا اور ابو لہب اور ابو طالب ان کا ذہن موت تک نہیں بنا حالانکہ نبی محنت کرنے والے نبیوں کے سردار ہیں ذہن بنانے کے پورا کام کیا لیکن بھائی ان کو ہدایت نہیں ملی کو اس ہدایت کے نہ ملنے پر بے چینی بے قراری گڑ گڑانا اللہ کے سامنے بل بلانا تل بلانا تس بسانا گرم گرم آنسو کا بہانا ٹھنڈی ٹھنڈی آہوں کا بھرنا یہ جب ساتھ میں ملے گا بس پھر اللہ خوش ہو جائے گا میرا بندہ اپنی سی کر رہا ہے اور رو رہا ہے تو پھر اللہ خوش ہو کر امید ہے کہ ہم کو پہنچا دیں دین تک اور پھر دین کو اٹھواویں ہمارے ہاتھوں اور پھیلا بھی پوری دنیا میں کریں گے تو وہی جیسے ایک پانچ چھ سال کا آپ کا بچہ اور آپ نے اس سے کہا وہ پتھر ہے نا وہ بیٹا اسے اٹھاؤ چھ سات سال کا بچہ ہے یا تین چار سال کا لو اب اٹھا اس پتھر کی طرف چلا گرا گھٹنے اس کے چھل گئے رویا پھر گھسٹ رہا پھر رو رہا پھر چل رہا رو رہا اب ماں باپ نے دیکھا بڑا رحم آیا رحم آنے کے بعد پھر کیا کریں گے اس بچے کو اٹھاتے اٹھا کر اس بچے کو اس پتھر تک پہنچاتے اور پتھر پر اس کا ہاتھ لگواتے اور پھر یہی ماں باپ اس پتھر کو ہی اٹھاتے دیکھو میرے بچے نے پتھر اٹھا دیا دیکھو میرے بچے نے پتھر اٹھا دیا حالانکہ ماں باپ نے اٹھایا پہنچایا بھی وہاں اٹھایا بھی انہوں نے بالکل اسی طرح ہم لوگ اپنی سی محنت کریں جیسی بتائی گی اس کی کوشش کریں اور یہ محنت نبیوں والی یہ چار مہینے کے لیے صرف نہیں ہے سال ڈیڑھ سال کے لیے صرف نہیں ہے بلکہ یہ محنت پوری زندگی کے لیے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے حوالے کر گئے پوری زندگی یہ محنت ہمیں کرنی ہے گھبرا جانا مت اس سے ہمارے اس جملے سے آپ گھبرا بالکل مت جائیے کہ جب پوری زندگی ہم دعوت والا کام کریں گے تو پھر ہمارے بال بچوں کا کیا ہوگا اور ہمارے کاروبار کا اور گھروں کا اور بیویوں کا کیا ہوگا اس سے بالکل نہ گھبرا کیوں کہ رسول کریم سر ہمارے کام کو اگر آپ نے اور ہم نے اپنا کام بنایا تو اس کے معنی یہ نہیں ہوں گے کہ ہم دنیا بالکل چھوڑ دیں گے اگر کوئی آدمی ان اسباب کو جن کے بارے میں اللہ نے ضروری بتا دیا اگر چھوڑ کر دین کا کام کرے گا تو اس کو ترقی بالکل نہیں ہوگی بلکہ بعض مرتبہ وہ نیچے اتر آئے گا جن اسباب کو اللہ نے ضروری بتایا ان اسباب کو ہم چھوڑیں گے تو یہ ٹھیک نہیں ہوگا اس میں تو لگنا ہوگا لیکن کن اسباب کو ضروری بتایا اور کن کو ضروری نہ بتایا یہ بہت ہی سوجھ بوجھ کی بات ہے اس لیے کہ پورے قرآن کے اندر اللہ کے احکامات تو پھیلے ہوئے پورے قرآن میں اللہ کے احکامات پھیلے ہوئے انسان سے غلطی یہ ہوتی ہے کہ ان سارے حکموں میں سے تھوڑے سے حکم جو اپنی طبیعت کے موافق ہیں وہ لے لیتا ہے اور پھر قرآن کی آیتیں پڑھتا ہے یہ تو قرآن میں میں قرآن کے خلاف تھوڑی کر رہا ہوں اب اگر نبیوں والے کام کے لیے آدمی کو کھڑا کروں کہ بھائی نبیوں والا کام سیکھنے کے لیے ایک مرتبہ تو چار مہینہ دے دو ستر سال سے آواز لگ رہی لیکن ابھی تک ایک بہت بڑا مجمع وہ ہے کہ جس نے پوری زندگی میں ایک مرتبہ چار مہینہ نہیں دیا اس کام کے لیے کہ جس کام کے لیے پیدا ہی کیے ہوئے ہوں اللہ نے اسی کام کے لیے ہم کو بھیجا جس کو حضرت ریب ابن عامر نے رستم کے سامنے کہا کہ اللہ تاثرا لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت رب العباد کہ اللہ نے ہم کو بھیجا ہے تاکہ بندوں کو بندوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کی غلامی میں لامے اور مختلف طریقوں کے ظلموں سے نکال کر اسلام کے انصاف میں لامے اور دنیا کی تنگیوں سے نکال کر دنیا کی کشادگی میں لامے تو جس کام کے لیے اللہ پاک نے ہم کو بھیجا آج اس کام کے لیے پوری زندگی میں سے آدمی نے چار مہینے بھی نہیں دی تو پھر وہ اور جب کہو تو کہے گا بیوی بچوں کا پالنا یہ بھی تو دین ہے اور واقع دین ہے اور قرآن کی آیت بھی پڑے گا اور ہے رزق ہننا و قسمت ہننا بیوی کا کھانا اور کپڑا شوہر کے ذمے یہ اللہ کہتا یہ حکم ہے اللہ کا سکن تم می بج کم بیوی کے لیے مکان کا بنانا یہ بھی قرآن بتا رہا ہے لیکن اس کے ساتھ جاہدو بھی ہم گم ون فکم فی سبھی دلہ اپنی جان اپنا مال لگا کر اللہ کو راضی کرنے کے لیے دین کی محنت کرو یہ بھی تو اللہ ہی کہہ رہا ہے وہ حکم بھی ہے یہ حکم بھی ہے تو حکموں میں سے آدمی صرف اتنا لے لیتا ہے جتنا طبیعت کے موافق ہو اور طبیعت جہاں نہیں چلتی تو وہ آیتیں دکھائی بھی نہیں دیتی یا اگر دکھائی بھی دے گئی تو اس کا مطلب ایسا سمجھا جاتا ہے کہ جس میں کچھ کرنا نہ پڑے جس میں کچھ کرنا نہ پڑے اب جہاد کی آیتیں ہیں پورے قرآن میں اس کے معنی صاف عربی کے اندر کوشش کرنا جد و جہد کرنا پھر وہ کوشش نبوی طریقے پر ہو صاف نبوی طریقے پر وہ کوشش ہو لیکن اب جہاد کے معنی لڑائی کے لے لیے قتال کے یعنی مارنا اور اب دنیا میں وہ چیز ہو نہیں رہی اب لہذا ہماری چھٹی ہو گئی جہاد کے ایک معنی مقرر کر دیا یعنی مارنا لڑائی کرنا اب وہ لڑائی بڑائی دین کے لیے ہے نہیں گئی لہذا ہماری چھٹی حالانکہ میرے محترم دوستو جوہد جہاد جاہدو جاہدون تو جاہدون یہ سارے جتنے بھی لفظ ہیں اس کے معنی بالکل اگر ٹھیک معنی کرو گے تو کوشش کرنا اور کوشش ہمارے اپنے طریقے پر نہیں ہوگی اس کوشش کو ہم تجویز نہیں کریں گے وہ نبوی طریقہ ہوگا نبوی نبوی ترتیب ہوگی نبوی طریقہ ہوگا وہ نبوی طریقہ اور نبوی ترتیب کیا ہے سب سے پہلے دعوت کی فضا کا بنانا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر سب سے پہلا کام یہ ہوگا دعوت کی فضا کا بنانا جو مکہ مکرمہ میں آپ نے بنائی اور دعوت کی فضا بنانے میں کیا ہے وہی ذہنوں کا بنانا جس کو ابھی میں آپ حضرات کو مختلف انداز سے سمجھا رہا ہوں کہ اللہ کی عظمت آخرت کا فکر وہ ذہنوں کا بنانا کی دعوت کلبے والا ذہن بنے دعوت کی فضا بنے گی تعلیم کے حلقوں سے جو حضرت عمر کی بہن و بہنوں ہی کر رہے تھے ذکر اور تلاوت اور دعا سے آپس میں ایک دوسروں کے ساتھ کی ہمدردیوں سے نمازیں پڑھنا اور یہ سارے کام اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرنا دنیا کی غرض دو باہر بھی نکل کے دعوت دیں اندر رہ کر بھی دعوت دیں یہ جو چھ نمبر ہیں مکہ مکرمہ کی زندگی میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کیا اس کا نچوڑ ہمارے بڑوں نے نکال کے بتا دیا ہم تو ذہن تو اس سے بنے گا بھائی اس کے بعد پھر ہجرت ہوئی مدینہ منورہ گئے وہاں پر فضا تھی اس فضا کے اندر اب تعلیم کے حلقے کھل کر اجتماعی طور پر ہوئے مکہ مکرمہ میں تعلیم چھپ کر ہوتی تھی اور الگ الگ گھروں میں ہوتی تھی مکہ مکرمہ میں نماز چھپ کر ہوتی تھی الگ الگ پڑھتے تھے لوگ مکہ مکرمہ میں چونکہ فضا نہیں تھی تو انفرادی طور پر کام ہوا اور چھپ کر ہوا تو جون سی جگہ آپ جائیں وہاں فضا نہیں آج یہ ہم ادھر ہی کے بارے میں کارگزاری ہمارے پاکستان کے جو احباب کام کر کے مفتی صاحب کو سنا رہے تھے میں بھی بیٹھا تھا تو بیچارے ایک ایک کے گھر پر جا جا کر جہاں فضا نہیں وہاں تو یہی کرنا پڑے گا ایک ایک کے گھر گھر در در جانا جیسے رسول قریب سسم جاتے تھے جن ملکوں میں فضا نہیں ہوگی وہاں یہ کرنا پڑے گا جس جگہ فضا نہیں ہوگی وہاں یہ کرنا پڑے گا اور جہاں فضا بن گئی تو پھر وہاں مدینہ منورہ کی ترتیب پر مدینہ منورہ کی ترتیب کیا تھی کہ اب تعلیم اجتماعی طور پر نماز اجتماعی طور پر اور اسی طرح ایک دوسرے کے ساتھ کی ہمدردی اجتماعی طور پر مشورے اجتماعی طور پر باہر سے آنے والی جماعتوں کو لے کر بیٹھنا یہاں سے جماعتوں کا باہر بھیجنا یہ ساری مدنی ترتیب تھی یہ دعوت والی ترتیب قائم ہوگی ذہنوں کے بنانے کی تو اس سے انشاءاللہ اللہ دنیا بھر کے لوگوں کے ذہن بنیں گے ان لوگوں کے جو انصاف والے ہوں گے ان کے ذہن بنیں گے اور جو انصاف والے نہیں ہوں گے جو ضدی ہوں گے جو حق دھرمی والے ہوں گے بھائی ٹھیک ہے ضدی حق دھرمی سمجھیں گے کہ نہیں جی۔ یا کوئی اور لفظ کہوں جی۔ تم بھی تو اردو نہیں جانتے اس کا کیا کیا گیا ہاں نہیں نہیں واقعی یہ بھی بیچارے بات کرتے ہیں تو بہت مشکل ہوتی ہے انہیں بھی کوئی بات نہیں تو ہے بھائی جیسا جیسا آدمی کا ماحول ہے میں میں اس لیے بار بار پوچھتا ہوں کہ یعنی بات سمجھ میں آئے بس یہ میں چاہتا ہوں اور کچھ نہیں میں بہت بھاری الفاظ کہوں سمجھ میں آپ کی نہ آوے تو ذرا ٹھیک نہیں رہتا ہمیں تو آپ کو سمجھانا ہے اور اللہ میری بھی سمجھ میں ڈال دے جو لوگ انصاف والے جب دیکھیں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم والی ترتیب کو تو وہ ایمان پر آ جائیں گے لیکن جو لوگ ضدی ہیں اور ہر دھرمی کرنے والے ہیں تو وہ لوگ سمجھ میں آئے گا پھر بھی نہیں مانیں گے بلکہ وہ رکاوٹ ڈالیں گے عام طور سے یہ ہوا جادوگر انصاف والے تھے علیہ السلام کی بات مان لی حالانکہ فرعون کے آدمی تھے لیکن فرعون اس کا لشکر یہ ضدی تھا تو مقابلے پر آ گئے نہیں مانا تو جب فضا بن جائے ذہن بنانے والی بات پوری ہو جائے اور لوگ دیکھ بھی لیں پھر بھی انصاف والے تو مانیں گے اور بغیر انصاف والے رکاوٹ ڈالیں گے اور جب بغیر انصاف والے رکاوٹ ڈالیں گے تو پھر اللہ بڑے طاقت والے ہیں یہ بغیر انصاف والے بغیر دین والے بغیر ایمان والے جو ضدی پنے پر آ جائیں اور ہر دھرمی پر آ جائیں اور نہ مانیں اور رکاوٹ ڈالیں تو پھر اللہ اپنی طاقت کو استعمال کرتا ہے پھر اللہ کی طاقت کا مقابلہ یہ رکاوٹ ڈالنے والے ضد اور ہر دھرمی والے اللہ کی طاقت کا مقابلہ نہیں کر سکتے چاہے دین کے کام کرنے والے کتنے کمزور ہوں کتنے کم طاقت ہو کتنی ان کی تعداد تھوڑی ہو کتنی ان کی تعداد تھوڑی ہو اور رکاوٹ ڈالنے والے خراب لوگ خراب لوگ چاہے کتنی طاقت رکھتے ہو اور کتنا سرمایہ رکھتے ہوں لیکن جب اللہ کی طاقت دین کے کام کرنے والے کمزوروں کی مدد میں آ گئی اور بے دین لوگ اور خراب لوگ ان کی پکڑ پر جب اللہ کی طاقت آ گئی تو یہ دین والے کمزور اللہ کی مدد سے چلیں گے اور بغیر دین والے خراب آدمی باوجود اپنی طاقت کے جب اللہ کی مار پڑے گی تو اللہ کی مار کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے پوری دنیا کے انسانوں کو ڈرنا چاہیے کہ جس دن اللہ کی مار پڑے گی تو اللہ کی مار کا مقابلہ ساری دنیا کی طاقتیں مل کر نہیں کر سکیں گی اگر وہ خرابیوں پر رہی اور اگر وہ بے ایمانیوں پر رہی اور اگر وہ غلط طریقے پر رہی تو انہیں خدا سے ڈرنا چاہیے ہر نبی نے کا انی رقم نذیر المبین میں تم کو اللہ سے کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں یہاں پر ڈھیرے ڈر نہیں بجانے چاہیے اللہ کی طاقت سے ڈرانے کی ضرورت ہے اللہ بڑا طاقت والا ہے ساری دنیا کی طاقتیں اگر مل جائیں تو وہ اللہ کی طاقت کے مقابلے میں مکڑی کے جالے کی حیثیت نہیں رکھتی پوری دنیا پر رحم ہے کہ پوری دنیا اللہ کی طاقت سے ڈرنے لگی اور اللہ کی پکڑ سے ڈرنے لگی لیکن یہ ساری بات سمجھ میں کب آئے گی جب یہ ایمان والے جب یہ کلمے والے جب یہ دین والے باوجود اپنی بے کسی اور بے بسی کے نبوی طریقے پر دعوت کی فضا بنانی اور پانچ باتوں کی فضا بنانی پانچ باتیں ہمیں سیکھنی ہیں باہر نکل کر بھی اور مقامی کام کر کے بھی ہمیں پانچ باتیں سیکھنی یہ پانچ باتیں ہمیں زندگی میں لانی ہیں اپنی زندگیوں میں لانی ہے عملی طور پر یہ پانچ باتیں یہ گنوا دیتا ہوں صرف ایک تو ایمانیات کی لائن جس کو میں اب تک بیان میں کہتا رہا جس میں اللہ کی طاقت جس میں اللہ کا خزانہ اللہ کی ذات اللہ کی صفات پورے بیان میں اسی کو میں بولتا رہا ایک تو ایمانیات اور دوسری چیز ہے عبادات عبادات اس میں نماز سب سے اہم عبادت نماز پوری کوشش کہ ہر مسلمان نمازی بن جائے بے نمازی کوئی نہ رہے اس کے ساتھ روزہ زکات اور حج زکات اور حج جن جن پر جو جو فرض ہوتا جائے وہ کرتا رہے لیکن وہ زکات اور حج جاندار ہو جاندار ہو جائے گا جب ایمان کے اندر طاقت آئے گی پھر وہ جاندار ہوگا تو ایک طرف ایمانیات کی لائن کہ چہرہ دیکھ کر یہ سمجھ میں آئے دنیا والوں کے کہ یہ کسی سے نہیں ڈرتا یہ اللہ سے ڈرتا ہے فلا تخاف ہم بخافون مت ڈرو ان سے اللہ سے ڈرو جو اللہ سے ڈرے گا وہ کسی سے نہیں ڈرے گا فلا ہم بخشونی مت ڈرو کسی سے اللہ سے وہ چہرہ دیکھ کر سمجھ میں آئے گا ان کی اس کے دل میں اگر ڈر ہے تو اللہ کا ہے اس کے دل کے اندر امید ہے تو اللہ سے یہ ایمانیات ہوتی تو ہے اندر لیکن چہروں کے اوپر اس کا نور معلوم ہوتا ہے فراست المؤمن بنور اللہ مومن کی جو سوجھ بوجھ ہے اس سے ذرا ڈرتے رہی ہوں وہ اللہ کے دیے ہوئے نور سے دیکھا کرتا ہے وہ ایمان کی طاقت جب آئے گی تو انشاءاللہ اللہ دیکھنے والے لوگ تمہارا چہرہ دیکھیں گے اور ان کے اندر ایمان آئے گا بات کیے بغیر بات کیے بغیر بات کرو گے تو اور ایمان بڑھے گا چہرہ دیکھ کر ایمان بڑھے گا تم کو کھاتا دیکھیں گے نا کھاتا تو تمہارے کھانے میں وہ جو نبوی ترتیب ہوگی اس کو دیکھ کر لوگوں کے اندر ایمان آئے گا سوتا ہوا بھی اگر دیکھیں گے اور تمہارے چہرے پر جو نبیوں والا ایک غم ہوگا ایک درد ہوگا سوتا ہوئے بھی دیکھیں گے تو انشاءاللہ انہیں اللہ کا تعلق ملے گا ہمیں تو رسول پاک سر سرم ایسی پاکیزہ زندگی تو ایک تو ایمانیات کی لائی دوسرے عبادات کی لائی اور تیسری معاشرت یعنی رہن سہن یعنی کلچر یہ تیسری لائن ہے وہ نبوی طریقے پر آ جائے اور چوتھے معاملات یعنی لین دین کاروباری لائن یہ نبوی طریقے پر آ جائے یہ چار چیزیں ہوئی ایمانیات عبادات معاشرت یعنی رہن سہن کلچر ٹھیک ہے نا کلچر ارے بھائی دو چار آدمی ایسے بیٹھے جو میں پوچھوں تو کچھ بتا سکے یا میرے قریب بیٹھے یہاں کے ساؤتھ افریقہ والے اچھی اردو جاننے والے اور اچھی انگریزی جاننے والے تاکہ میں کچھ پوچھوں نہیں مجھے واقعی واللہ لذیذ میرا جیو چاہتا ہے کہ مجمع سمجھے بس چاہے ایک بات کو بار بار کہنا پڑے آپ حضرات اللہ کرے اللہ سمجھ میں بات ڈال دے تو نہ معلوم کتنوں کو جا کر پھر آپ سمجھاؤ گے نہ معلوم کتنے آدمی دین پر آئیں گے اور نہ معلوم کتنی فضا بنے گی تو معاشرت رہن سہن گھریلو جو ہماری زندگی کلچر اور چوتھی چیز جو ہے وہ وہ معاملات یعنی لین دین یہ چار چیزیں میں نے بتائی ایک تو ایمانیات دوسرے عبادات اور تیسرے معاشرت یعنی رہن سہن گھریلو زندگی کلچر اور چوتھے معاملات یعنی لین دین اس میں نوکری دوسرے احسان اور اخلاق لفظ عربی ہیں بالکل بد گھبرانا میں بالکل صاف بتاؤں گا عدل اور انصاف کے کیا معنی جو کچھ اللہ نے ہمارے ذمے دوسرے کا حق کیا ہے وہ ہم اپنے گھریلو زندگی میں بھی ادا کر دیں اور اپنی کاروباری زندگی میں بھی ادا کر دیں سب کو اپنا ہو تو پرایا ہو تو مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو جو حق اللہ نے دوسرے کا ہم پر کر دیا ہم وعدہ کر دیں اس کا نام ہے عدل اور انصاف مثلاً آپ کاروبار کرتے ہیں آپ کے ساتھ گاہک آتا ہے عدل اور انصاف کے ساتھ معاملہ ہو اس گاہک کے ساتھ چاہے وہ خریدنے والا کرسچن ہو چاہے وہ ایفرو امریکن ہو چاہے وہ ہندو ہو چاہے سکھ ہو چاہے مسلمان ہو عدل اور انصاف کا معاملہ کیا ہے جھوٹ نہ بولو دھوکہ نہ دو غبن نہ کرو خیانت نہ کرو ملاوٹ نہ کرو کم نہ تولو سب کے ساتھ یہ انصاف رہے گا ہمارا مسلمان آئے تو اور غیر مسلم آئے تو سب کے ساتھ ہمارے معاملہ رہے گا عدل اور انصاف کا اور ایک احسان اور اخلاق اس کے کیا معنی اس کے معنی لوگوں کے ساتھ ہمدردی کرنا جتنا حق ہے وہ تو دے دیا لیکن ہمدردی کرنا اس سے بھی زیادہ دینا مثال کے طور پر آپ کے پڑوس میں سے چیخنے کی آواز آئی بیوی کو بھیجا معلوم یہ ہوا کہ ایک غیر مسلم غریب عورت کے بچہ پیدا ہو رہا ہے شوہر دفتر میں ملازم غریب ہے نرس کے پیسے نہیں دیے ڈاکٹرنی کے پیسے نہیں دیے اب آپ نے بیوی کو ایک ہزار روپیہ دیا اس نے فون کر کے ڈاکٹر نہیں بلائی اس غیر مسلم عورت کے بچہ پیدا ہو گیا زکوٰۃ کا ہزار آپ نہیں دے سکتے غیر مسلم پر زکوٰۃ نہیں لے گی زکوٰۃ کی لائن کا عدل اور انصاف ادا کر دے تو مسلمان کے لیے ہوگا اب وہ شوہر دفتر سے گھر پر آیا اسے معلوم ہوا اور یہ میری بات یاد رکھنا یہ جو اخلاقی لائن ہے نا اخلاق دین تو اصل اخلاق سے پھیلے گا یاد رکھنا جتنا جتنا ہم لوگوں میں انسانوں کی ہمدردی آئے اور جتنا ہم انسانوں پر رحم کریں اور اخلاق برتیں بس اتنا دین پھیلے گا آپ کا ذہن کیا ہے آپ کا ذہن یہ ہے نا کہ پوری دنیا کے انسان جو ہیں ان کا اللہ سے تعلق ہو اسی لیے تو آپ کی جماعت برازیل جاری ارجنٹائن جاری پیرو جاری وینزویلا جاری ویسٹ انڈیز جاری آپ کی جماعت یہ مختلف جگہ کائ کو جاتی ہے اس لیے جاتی ہے تاکہ وہاں کے لوگوں کو اللہ کا تعلق ملے دنیا میں امن و امان آئے اور وہ آ نہیں سکتا جب تک رحمت للعالمین والی ترتیب پر لوگ آ نہ جائیں یہ ساری پریشانیاں جو اس وقت دنیا میں ہیں اس کی وجہ کیا کہ رحمت للعالمین والی زندگی باقی نہیں رہی لوگوں میں اس کی وجہ سے پریشانی سب پریشانی ختم ہو جائے گی رحمت للعالمین والی ترتیب آ گئی اب وہ غیر مسلم عورت کے بچہ پیدا ہوا ہزار آپ کا لگا بیکار نہیں کیا کیوں کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہیں کہ زمین والوں پر تم رحم کرو تو آسمان والا تم پر رحم کرے گا تو آخری غیر مسلم عورت جو ہے یہ بھی تو زمین والوں میں ہے اس پر رحم کریں گے تو اللہ ہم پر رحم کرے گا ہم رحم کریں گے اپنی حیثیت کے مطابق اللہ ہم پر رحم کرے گا اپنی شان کے مناسب دنیا میں قبر میں حشر میں ہر جگہ آپ گھر پر آپ کی بیوی آ گئی گھر پر اب وہ غیر مسلم گھر پہنچا اسے معلوم ہوا اب وہ آپ کے پاس آئے گا آپ کا شکریہ ادا کرے گا آپ سے کہے گا کہ اس ہزار روپے کا سود اور بیاج کتنا لوگے آپ کہو گے نہیں بھائی ہم بیاج نہیں دیتے اللہ نے منع کیا ہے اور بیاج سے اللہ میاں ناراض ہو کے جہنم میں داخل کریں گے تو اگر وہ دہریا ہوگا تو بھی اللہ کا نام شوق سے سنے گا اور جہنم اور جنت کے ذکر کو شوق سے سنے گا کیونکہ آپ نے ایک ہزار لگایا بیاج کا انکار کر دیا اب اس کو یہ چیز تعجب میں ڈالے گی کہ سود کے بغیر کو دیتا نہیں آج پھر وہ کہے گا میں غریب آدمی ہوں مہینے میں پچاس دوں بیس مہینے میں تمہارا پیسہ ادا ہو جائے گا آپ نے کہا کہ یہ میں ہزار روپیہ تم سے بالکل نہیں لوں گا وہ کہے گا آپ نے میرے کو مفت دے دیا آپ کہو گے مفت نہیں دیا یہ تم کو جو دیا ہے نا اس کا بدلہ ہم اللہ سے لیں گے اور اللہ بہت بڑا خزانہ اس کا بہت بڑا اور بہت بڑے خزانے سے نعمتوں کی دھار بارش جنت میں برسے گی وہ وہاں جا کے ہم لیں گے وہاں جا کے ہم لیں گے بہت اللہ دے گا فیصد دل محدود بطلح مندود یہ ہم کو جنت پہ ملے گا بغیر کانٹے کے بیر کہ بتہ لگے ہوئے کیلے پھیلا ہوا سایہ اور بہتا ہوا پانی وفا کے حتیم کثیرت اللہ مکتوتی ولا ممنوع بہت سے میوے اس کا موسم بھی ختم نہیں ہوگا اور رکاوٹ ڈالنے والا مالی بھی نہیں ہوگا وہ فروشی مرفوا اور جنت میں اونچے اونچے بسترے نہ ہننا ان جالنا ہوں اروبا ہوں رہا ہے وہاں کی عورتوں کو اللہ کہتا میں نے بنایا ہوگا میں نے بنایا ہوگا وہ ایسی ہوں گی کہ کھانا کھائیں گندگی نہیں بنے گی اور وہ ایسی کہ نہ خون نہ پیٹ نہ پیشاب نہ پاخانہ اور ہر لائن کی جو بیوی کے اندر آدمی چاہا کرتا ہے وہ بات ہوگی چہرہ مہرا بھی بہت بھلا اور اخلاق بھی بہت اچھی تو بھائی ہم کو تو جنت پہ لینا ہے بھائی تم سے نہیں لینا اور سود تو ہم لیں گے ہی نہیں اور ہم اصل بھی نہیں لیں گے کیونکہ سود لیں گے تو جہنم میں جانا پڑے گا اور جہنم میں جب جائیں گے تو جہنم کے اندر تو بڑی پریشانی قیامت کے دن بڑی پریشانی اب آپ نے اس کے سامنے قیامت کا منظر کھینچا قیامت کا منظر کھینچا یو رف المجرمانا مانا بسی ہم پی حضو بن نباسی بل اقدام سبھی آلہ ربی کما تو مجرم کو قیامت کے دن چہرے دیکھ کر فرشتے پہچان لیں گے اور بھی پیشانی کا بال پکڑ کر فرشتے گھسیٹیں گے پھر پیر پکڑ کر گھسیٹیں گے اللہ میاں نے یہ منظر قائم کیا واقعی کے اندر کلمے والوں کے بارے میں تو امید ہے اللہ سے جنت پہ جائیں لیکن جو بغیر کلمے والے پونے تین سو کروڑ کی مقدار قیامت کے دن گھسیٹ کے جہنم میں لے جا رہی ہو ہم لوگوں کو بڑی شرم آئی کہ ہم سوا سو کروڑ مل کر ان پونے چار سو کروڑ کو ہم جہنم سے نہیں بچا سکے کوشش کر کے بچانے والے تو تھے اللہ لیکن کوشش تو ہم کرتے تب یہ سارا منظر جو جہنم کا سامنے تب اس سے سود تو ہم لیں گے نہیں اور ہم ہزار معاف کر دیں گے تمہارے تو اللہ ہم کو ایسی جنت دے گا تب یہ جنت اور جہنم کی جو آپ نے بات کی تو آپ کے گھر والے بھی سن رہے وہ غیر مسلم بھی سن رہا آپ کے ہزار دے دی اب بتاؤ کچھ نہ کچھ اس کے دل پر اثر پڑے گا نہیں پڑے گا اس کے ساتھ کی ہمدردی اللہ کے لیے دنیا کی کوئی غرض نہیں یہ بات میں کہتا ہوں کہ ایک لائن اخلاق والی ایک لائن عدل اور انصاف والی گھریلو زندگی میں اور کاروباری زندگی میں ہماری معاشرت اور ہمارے معاملات اس کے اندر عدل اور انصاف ہو احسان اور اخلاق ہو اخلاق کی مثال کہ حمل والی عورت والی میں نے بات سنائی اور عدل اور انصاف والی مثال وہ میں نے سنائی کہ ڈنڈی مت مارو ناپ تول میں کمی مت کرو جھوٹ نہ بولو ایک مثال میں اور آپ کو دوں ایک آدمی مسلمان ہے باپ اس کا مسلمان ہے اس نے کسی غیر مسلم کی زمین دبائی مسلمان نے غیر مسلم کی زمین دبائی ہے اس مسلمان کا باپ آپ کا وہ باپ ہے تو اب یہاں پر آپ باپ کا ساتھ نہ دیں یہ ہے عدل اور انصاف بلا یجری من گم شنان قومن اللہ اللہ دلو کسی کے ساتھ کی دشمنی تمہیں بے انصافی پر کھڑا نہ کر دی یہاں پر آپ باپ کا ساتھ مت دو یہاں پر آپ اس غیر مسلم کا ساتھ دو گے کیوں کہ غیر مسلم مظلوم ہے اور مسلمان باپ ظالم ہے اور اللہ نے ہم کو بتایا کہ مظلوم کا ساتھ دینا ظالم کا ساتھ نہیں دینا ظالم کا ساتھ نہیں دینا اللہ رسول نے ہمیں یہ بتایا یہ سمجھایا ظالم کے ساتھ نہیں دینا لیکن باپ جو ہے نا اس کے ساتھ بھی ہم ڈانٹ پھٹکار نہیں کریں گے کیونکہ باپ کا اکرام اور احترام بھی اللہ نے ہم کو بتایا باپ اگر شرک بھی کر رہا ہو پھر بھی باپ کے ساتھ اخلاق اور احترام بات شرک میں باپ کی نہیں مانیں گے باپ نافرمانی کی بات کرے تو وہ تو نہیں مانیں گے لیکن ہم اخلاق برتیں گے تو باپ کو سمجھایا جائے ابا جان غیر مسلم کی زمین آپ نے دبائی ہے واپس کر دو کیونکہ یہ زمین ظلم کے طور پر جو لوگ ہیں تو قیامت کے دن ساتوں زمینوں میں سے زمین نکال کر گلے کا توک بنا کر پورے حشر کے میدان میں چکر لگوایا جائے گا ابا جان میرے کو بہت رونا آئے گا آپ کو بڑی تکلیف ہوگی ذلت ہوگی اب ابا جان یہ زمین غیر مسلم کے واپس کرو یہ ہمارے پیارے نبی کی دعوت ہے یہ ہے دعوت کا ذہن بنانا اب وہ غیر مسلم بھی اسے سن رہا ہے آپ اپنے باپ کو سمجھا رہے ہیں لیکن باپ ضد پر آ گئے وہ نہیں آتے نہیں مانتے ان کے اندر لالچ ہے نہیں مانا میں تو مقدمہ کروں گا پھر آپ کہو کہ ابا جان میرے پاس جو زمین ہے وہ آپ لے لو جتنی غیر مسلم کی زمین دبا رہے ہو اتنی میرے پاس سے لے لو اب یہ جو آپ باپ کو زمین دے رہے ہیں نا یہ کیا چیز ہے احسان اور اخلاق یہ عدل اور انصاف سے اوپر کی چیز ہے یہ اخلاق کے طور پر دے رہے ہو آپ کے ذمے نہیں ہے لیکن آپ اخلاق کے طور پر باپ کو دے رہے ہو تو اس غیر مسلم کے ساتھ تو آپ نے عدل اور انصاف کا معاملہ کیا اور باپ کے ساتھ آپ نے احسان اور اخلاق کا معاملہ کیا اور اسی کو اللہ کہتا ہے ان اللہ یا امانو بلادلی بل احسان اللہ دو باتوں کا حکم کرتا ہے ایک تو عدل اور انصاف کا اور دوسرے احسان اخلاق اور دوسرے کی ہمدردی کا کیوں میں بات سمجھ میں آ رہی نا لیکن باپ اللہ حفاظت کرے ایسا ہے کہ بالکل لالچی اس نے کہا بیٹا تیری زمین دے گا تو میں وہ بھی لے لوں گا اور میں اس غیر مسلم پر مقدمہ کر کے وہ بھی لے لوں گا تاکہ میری مال بڑھے کیونکہ آدمی کا جب ذہن یہ ہوتا ہے کہ مال زیادہ ہوگا تو زندگی بنے گی تو پھر حلال حرام کی پرواہ نہیں رہتی اور جب آدمی کا ذہن یہ ہو کہ اللہ خوش ہوں گے تو زندگی بنے گی پھر وہ حلال حرام کی پرواہ کرے گا تھوڑا مال ہو اور اللہ خوش ہو زندگی بنے گی مال زیادہ ہو اور اللہ ناراض ہو زندگی بگڑے گی یہ ذہن بنانا ہے لیکن وہ ہدایت تو اللہ کے ہاتھ پہ باپ کا ذہن نہیں بنا کچہری میں جا کے مقدمہ کر دیا غیر مسلم بھی آ گیا آپ بھی پہنچ گئے باپ بھی پہنچ گیا جج بھی آ گیا اب آپ نے بھری کچہری کے اندر جج صاحب سے یہ کہا کہ جج صاحب یہ باپ ہے میرے مسلمان ہیں میرے باپ ہیں ان کا اکرام احترام میرے ذمے قرآن نے بتایا ہے میں ان کا اکرام کروں گا احترام کروں گا میں ان کو کھانا کھلاؤں گا میں ان کو اف بھی نہیں کہوں گا میں ان کو ڈانٹوں گا نہیں میرے باپ ہیں مسلمان ہیں لیکن میرے اللہ نے یہ بتایا کہ میرا باپ مسلمان جو ہے یہ بھی اللہ کا بندہ اور یہ غیر مسلم یہ بھی اللہ کا بندہ لیکن یہ زمین جو ہے غیر مسلم کی ہے میرے باپ نے دبائی تو جج صاحب میں تو مظلوم کی ہمدردی کروں گا ظالم کی ہمدردی نہیں کروں گا ظالم کا ساتھ نہیں دوں گا ظالم کی ہمدردی کروں گا ظالم کی ہمدردی کیا ہے اس کو ظلم سے روکنا تاکہ وہ اللہ کے عذاب سے بچے یہ ظالم کی ہمدردی اور مظلوم کی ہمدردی کیا ہے زمین دلوا دینا تو میں میرے باپ کا بھی ہمدرد ہوں اور کہتا ہوں کہ زمین دے دو غیر مسلم کی اور میں اس غیر مسلم کا بھی ہمدرد ہوں کہ وہ مظلوم ہے اس کی زمین اسے مل جائے بس اب یہ جو دعوت دعوت دعوت جو کہا جا رہا ہے یہ ایک زندگی ہے یہ لانی ہے پہلے کلمہ پڑھنے والوں میں اور اس میں پانچ باتیں ایمانیات عبادات معاشرت معاملات اور پھر یہ رسول کریم سونگ کے طریقے پر نہیں ہو سکے گا جب تک یہ معاشرت اور معاملات عدل اور انصاف کے ساتھ نہ ہو اور اس کے بعد پھر اخلاقی معیار اونچا تو اخلاق پانچ چیزیں ہو گئی ایمانیات عبادات اخلاقیات معاشرت معاملات رہن سہن اور لین دین یہ ہم چل پھر کر پوری دنیا کے اندر تقریباً سوا سو کروڑ کلبے والے ہیں ان کے اندر یہ پانچ باتیں لانے کی کوشش کریں اور اپنے اندر بھی لامیں ایسا نہ ہو کہ دوسروں میں تو لانے کی کوشش کرے اپنے خود کے اندر نہ لامیں اور اگر کوئی سمجھانے جائے تو کہ بابا تبلیغ میں مسئلوں کا ذکر مت کروں یا تو فضائل ہی ہوتے ہیں مسائل بھی ہوتے ہیں اس طریقے سے کہنا ٹھیک نہیں ہمیں بھی ٹھیک ہونا چاہیے اچھا ایک بات اور سمجھو پوری دنیا کے اندر کلمہ پڑھنے والے اور کلمہ نہ پڑھنے والے یہ اکثر جگہوں پر ملے جلے رہتے ہیں پوری دنیا میں اکثر جگہوں پر کلمے و ایمان والے اور بغیر ایمان والے یہ ملے جلے رہتے گھر پاس پاس محلے پاس پاس شہر پاس پاس جب ان کلمہ پڑھنے والوں میں یہ پانچ باتیں وہ بغیر کلمے والے دیکھیں گے تو آخر وہ انسان ہے وہ جانور تو نہیں وہ انسان ہے جب یہ پاک زندگی رحمت للعالمین والی جب ان کلمے والوں میں دیکھیں گے تو انشاءاللہ اللہ سما ان شاء اللہ سما ان شاء اللہ قومی کی قومی اور ملک کے ملک اللہ کی طرف پلٹا کھا جائیں گے اور ایمان کی طرف پلٹا کھا جائیں گے اور پوری دنیا کے اندر امن اور امان آ جائے گا کوئی لڑائی بھڑائی کی ضرورت نہیں بغیر لڑائی بھڑائی کے اگر لوگ اللہ کی طرف آ رہے ہوں تو کائے کو لڑائی بھڑائی کر دی لیکن ان کے سامنے وہ پاک زندگی آنی تو چاہیے یہ سارا مل کر دین کی کوشش بنے گا یہ ہے دین کی کوشش اس کے اندر تکلیف اٹھانی پڑے گی میرے محترم دوستو اب میں اپنے بیان کو ختم کرنے کے رخ پر لا رہا ہوں یہ جو میں نے باتیں بتائی نا بھائی مشکل بالکل مت سمجھنا بہت آسان مقامی کام ہم خوب بڑھاویں اور باہر کی چلت پھرت اس کو بھی خوب بڑھاویں اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم والا جو کام ہے اس کو ہم اپنا کام بنائیں پھر میں نے جو کہا تھا نا تم سے کہ تم گھبرا جاؤ گے کہ اگر دعوت کے کام کو ہم نے کام بنایا تو ہمارے کاروبار چھوٹیں گے ہمارے گھر چھوٹیں گے بالکل نہیں بالکل نہیں بلکہ آپ کے کاروبار دعوت بنیں گی جب اس انداز سے آپ کا معاملہ ہوگا مسلمانوں کے ساتھ بھی اور غیر مسلموں کے ساتھ بھی تو یہ خود دعوت بنے گا یہ خود دعوت بنے گا آپ کی گھریلو زندگی یہ دعوت بنے گی آپ کی ملازمتیں اور نوکریاں یہ خود دعوت بنے گی آپ کا اخلاقی معیار دیکھ کر لوگ اللہ کی طرف متوجہ ہوں گے میں سچ کہتا ہوں فرانس کے اندر فرانس کے اندر ہمارے کام کرنے والے اللہ کے فضل سے بہت ہیں اور تقریباً دو ہزار ایسے مقامات ہیں جہاں پانچ وقت کی نماز ہوتی اب ان کے اس پاک زندگی دیکھی اگرچہ جی پوری زندگی نبوی طریقے پر نہیں لیکن پھر بھی رسول اکرم سرسم والی بات تھوڑی سی بھی اگر زندگی میں آ جائے تو وہ لوگوں کے دلوں کو کھینچتی ہے جیسے مقناطیس کی طرف لوہا کھینچتا ہے مقناطیس کو کیا کہتے ہیں میگنیٹ میگنیٹ میگنیٹ کی طرف جس طریقے سے لوہا کھینچتا آئرن اس طرح رسول کریم سرسم والی تھوڑی سی بھی زندگی اگر آنے لگی نا تو انسان کے دل کھینچیں گے انسانوں کے دل کھینچیں گے ایک بوڑھا ایک بوڑھی ایک اللہ کے ماننے والے نہیں تھے وہ کلبے والے نہیں تھے انہوں نے اپنے چھتیس سالہ نوجوان کا ذہن بنایا کہ بھائی یہ اسلامی زندگی تو تو لینا مت کیونکہ اس کے اندر لڑائی جھگڑا ہے لڑائی جھگڑا بہت ہے تو سب لڑائی جھگڑے والے لوگ ہیں پکا اس نے کہا میں پکا ہوں میں کبھی بھی بس یہ لڑائی جھگڑے والا جو مسلمان ہے میں ایسا نہیں بنوں گا پکا لیکن یہ چھتیس سال کا لڑکا اس کی ایک چھ سات سال کی لڑکی اسکول میں جا رہی تھی اور مسلمان چھوٹی چھوٹی لڑکیاں وہ بھی جا رہی تھی سب ساتھ میں تعلیم تھی تو یہ اس چھتیس سال کا جو بغیر کلمے والا تھا اس کی لڑکی ہو گئی بیمار اسے ہاسپٹل میں داخل کیا دوسرے دن اپنی لڑکی کو دیکھنے گیا تو وہاں تین لڑکیاں سات آٹھ سال کی عیادت کرنے کے لیے تیمارداری کرنے کے لیے اس غیر مسلم تین خدا کی ماننے والی جو لڑکی تھی اس کے پاس آئی مسلمان لڑکیوں اور ٹافی چاکلیٹ بسکٹ یہ ہدیہ لے کر آئی اب یہ باپ جب دیکھنے لگا تو اسے تعجب ہوا کہ کوئی عیسائی لڑکی تو آئی نہیں اور یہ مسلمان لڑکیاں تیمارداری اور عیادت کے لیے آ گئی بیمار پرسی کے لیے بہت سے حیرت اور تعجب ہوا دوسرے دن پھر گیا اپنی لڑکی کے پاس ہاسپٹل تو آج نو لڑکیاں آئی ہوئی اس کی اسکول کی سہیلیاں وہ اسکول کی ساتھنیں جو اسکول میں بڑھتی ہیں وہ سب ہدیے لے لے کر آئی دیکھیے آپ انداز لگاؤ گھروں کے اندر ماں باپ کی زندگی جب اچھی تھی تو ان ان گھروں میں پلنے والی چھوٹی چھوٹی بچیاں جو جا رہی ہیں اسکولوں میں اور اسکولوں کا ماحول تو آپ جانتے ہو کیسا خراب ہوتا ہے اس خراب ماحول میں جا رہی لیکن گھروں کا ماحول اچھا ہے وہ اچھی اچھا ماحول جب اس نے دیکھا اس بغیر کلمے والے نے تب دیکھیے اس کا دل پلٹنا شروع ہوا رسول کریم سرسم والی پاکیزہ زندگی اگر چھ سات سال کی لڑکیوں کے اندر تھوڑی سی آئی تو چھتیس سال کا وہ آدمی جو ایک اللہ کو نہیں مانتا اس کا دل پلٹنا شروع ہوا اور پھر وہ ہمارے ساتھیوں سے ملا اور وہ اصلی فرانسیسی تھا وہی کا باشندہ ساتھیوں سے ملا ساتھیوں نے اسے پھر تین دن نکالا وہ تین دن کے اندر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم والی وہ پاکیزہ زندگی رحمت للعالمین والی وہ سامنے آئی وہ اخلاق وہ معاملات وہ رہن سہن وہ عبادات وہ ایمان کی طاقت وہ ساری سامنے آئی بھائی اس نے تو اللہ کو ایک ماننا شروع کر دیا اور ایمان والا بن گیا اب ایمان والا بنا تو اس کے ماں باپ تو زندگی بھر اس کا ذہن بناتے رہے اس نے کہا میں تم میرے ماں باپ ہوں تمہاری خدمت کروں گا لیکن بات صحیح یہی ہے پھر اس نے دین کی کتابیں دیکھنی شروع کی پھر اس کو کسی نے کہا قرآن کو دیکھ فرانسیسی زبان میں قرآن لایا وہ یہ کہتا ہے وہ تین چیلے گزار کے گیا ہندوستان پاکستان میں تین چلے وہ گزار کے بھی گیا قرآن اس کے پاس لایا گیا وہ یہ کہتا ہے کہ جب قرآن کے اوپر میری نگاہ پڑی تو میرے دل کے اندر ایک چمک محسوس ہوئی اور پھر جب میں نے قرآن کو فرانسیسی زبان میں عربی سے ترجمہ میں دیکھنے لگا تو میرے دل کا ایمان بہت پکا ہونے لگا چاہے ساری دنیا چلی جائے لیکن میں حضرت محمد کا دامن نہیں چھوڑ سکتا بس سمجھو اچھی طرح سمجھو اچھی طرح یہ پانچ باتیں کلمہ پڑھنے والوں کے اندر پورے عالم میں آئیں اس کی کوشش جب ان میں آئیں گی تو آپ خوب یاد رکھنا جب دین آتا ہے مجاہدوں کے ساتھ تو ان مجاہدوں کے اندر مدد اللہ کی چھپی ہوئی ہوتی یہ خوب یاد رکھنا اللہ کی مدد چھپی ہوئی ہوتی جتنا ہم دین کے لیے مجاہدہ کریں گے اتنی اللہ کی مدد بھی آئے گی اور ہدایت بھی پھیلے گی یہ اللہ کا وعدہ ہے مجاہدوں پر اللہ کی مدد اور مجاہدوں پر ہدایت کا پھیلنا تو جاہد فی سبیل اللہ اس پر اللہ کے تو نصر من اللہ مجاہدے میں مدد چھپی ہوئی اور ولدین جاہدو فینا لنا دین سب لنا جب ہم مجاہدہ کریں گے تو ہدایت اس میں چھپی ہوئی تو اب آپ حضرات اگر سال سال ڈیڑھ ڈیڑھ سال کی جماعتوں میں جائیں چار چار مہینوں کی جماعتوں میں جائیں اپنے اوقات کو بڑھائیں تشکیلیں کریں بغیر مجاہدے کے نہیں ہوگا اور مجاہدہ کیا اپنی مرضی کا چھوڑنا یہ مجاہدہ پھر وہ جو چکر ہے ایک چکر چلتا ہے کہ قرآن اور حدیث میں سے جتنا طبیعت کے مطابق ہے وہ لے لو اور جہاں طبیعت کے خلاف پڑے تو وہاں پر اول تو قرآن دکھائی نہیں دیتا اور اگر دکھائی بھی دیا تو ایسے مانا کرے گا کہ اپنے کو کچھ نہ کرنا پڑے اور اللہ اسے دیکھ رہا ہے بیوی بچوں کا پالنا بھی تو قرآن میں ہے دین ہے بیوی کا مکان بنانا بھی تو دین ہے تو وہ آئے تھے پڑھ لی اور لگ گیا لیکن میرے بھائی یہ بھی تو دیکھ کہ دین کی محنت کرنا یہ بھی تو قرآن میں ہے اس کو اور اس کو ملا ہم یہ نہیں کو تو جنگل میں ڈال اس کو اور اس کو ملا حکم تو سارے قرآن میں پھیلے ہوئے ساری حدیثوں میں پھیلے ہوئے صحابہ کی زندگی میں احکامات تو پھیلے ہوئے لیکن اس کی ترتیب قائم کرنی پڑے گی نا بھائی پہلے کیا کرے گا بعد میں کیا کرے گا تو حکم پورا ہوتا ہے میں مثال دوں ذرا دھیان سے سننا ڈبل ڈبل ڈبل ڈاٹ اٹلیگ ڈاٹ کام تو آف